قال عز وجل ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني صدق الله العظيم قال عليه الصلاة والسلام بل بلغوا عني ولولا يسقط فقال قد يبلغ الشاهد الغائب قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب ليحب ما يحب فقال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاه والسلام میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت اس ساری کائنات کے اور کائنات کے کے ذرے ذرے خالق بھی ہیں مالک اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت کی ساری کائنات کے مالک اس میں جتنا تصرف ہو رہا ہے جتنے اس میں تبدیلیاں اور جتنے اس میں انقلابات اور جتنے اس میں تصرفات سب ایک اللہ کے ہیں اللہ ہی کرنے والے اللہ ہے اور سب کچھ کر رہے سب کچھ کر جو کچھ دنیا میں ہوا سب ان کے حکم سے ہوا اب جو ہو رہا ہے ان کے حکم سے ہو رہا ہے آئندہ جو کچھ ہوگا سب ایک اللہ کے حکم سے سب ایک اللہ کے حکم سے ہوگا اللہ رب العزت ساری مخلوق کے بغیر اپنے ہر غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اور ساری ساری مخلوقات اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اس یقین کو ہم نے بنانا آج جو ہمارے دلوں میں غلط یقین گھس گیا ہے کسی کے دل میں ملک کا یقین یقین کسی کسی کے کے دل دل میں میں مال کا حکومت کا یقین فوجوں کا یقین یہ سب یقین غلط ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا صرف ایک اللہ اللہ کی ذات کی ذات اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتی ان يقول له كن فيكون کن جس چیز کے وجود کا اس کے پیدا ہونے کا اللہ تعالی یاد ماتے ہیں ارشاد ہوتا ہے کن کو اللہ کے ارادے کا نام وجود اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام موجود حکم ہوتا ہے کن بس دو لفظ ہو جا عربی کا لفظ ہے ترجمہ اس کا ہو جا وہ چیز میں جاتا ہے آسمانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا زمینوں کو اللہ رب العزت نے پیدا پایا ان سمندروں کو پہاڑوں کو دریاؤں کو ہر ہر مخلوق کو پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے اللہ کے کتنا کوئی پیدا کرنے والا اور ایک اللہ ہی ان سب کے مالک ایک اللہ ہی ان سب کے مالک حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری کے سوار تھے آپ کے پیچھے سوار تھے آپ نے شاد پایا محبوب اس طرح سے ہے اے عبداللہ اے لڑکے تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں ان کو یاد کر لو تمہیں لفع دیں گے پہلی بات کیا فرمائی احفظ اللہ یحفظ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ کی عبادت اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں تم اللہ کی عبادت کرو یعنی تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کے عوامر کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت میں اللہ سے اللہ سے حفاظت لینی ہو تو اللہ کے دین کی اللہ کے عوامر کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت میں تم اللہ کے دین کی اللہ کے عوامل کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ یعنی پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو پورا قبول گے تمہاری ہر کو پورا گے وہ اللہ کا ہر وقت سامنے ہے لیکن جب تم اللہ کے دین کی بات کرو گے اللہ کے عوامل کی عبادت کرو گے اللہ رب العزت ہر وقت تمہاری پکار کو سننے والے اور شاد مایا جب تمہیں کچھ مانگنا ہو کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگو بھائی ایک اللہ ہی سے مانگو جب کچھ مانگنا ہو چھوٹی چیز بڑی چیز آدمی کے لیے ممکن آدمی کے لیے انسان کے لیے ناممکن جو کچھ مانگنا ہو ایک اللہ ایک اللہ حدیث سے میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے آدمی کے آدمی کو اگر اپنے جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہو اپنے جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہو وہ بھی اللہ سے یعنی چھوٹی چیز اللہ سے مانگنے میں کوئی ہار نہیں کوئی شرم نہیں اللہ سے ہر چیز مانگو چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز اللہ عطا فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے آیا جب تمہیں کچھ مانگنا ہو ایک اللہ ہی سے مانگو اور جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو مدد مانگنی ہو تو کس سے مانگو بھائی ایک اللہ ہی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو مدد طلب کرنی ہو ایک اللہ سے مدد طلب کرو سن لو ساری زمین والے ساری زمین والے اگر تم کو ساری زمین والے مل کر بھی اگر تمہیں نفع دینا چاہیں تمہیں نفع دینا چاہیں تمہیں فائدہ بچانا چاہیں تمہیں وہ نفع ملے گا جو اللہ نے تمہاری لکھ دیا جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے وہ نفع تم کو ملے گا اور ساری زمین والے مل کر اگر تمہیں نقصان بچانا چاہیں اگر ساری زمین والے مل کر تم کو نقصان بچانا چاہیں تو وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ ہے دنیا والوں کے چالیس سے نہ نفع ملے گا دنیا والوں کے چالیس سے نہ نقصان پہنچے گا اللہ کے ارادے سے نفع ملے گا اللہ کے ارادے سے نقصان پہنچے گا اور شاد نیا رفعت الاقلام یہ قلم تقدیر کے لکھنے والے قلم تقدیر کے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور کی سیاہی خشک ہو چکی کے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور کی سیاہی خشک ہو چکی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے قلم کو حکم کیا لکھ جانا کیا لکھو جو کچھ ہو چکا وہ لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ قلم نے لکھنا شروع کر دیا اللہ کے حکم سے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا مایا ہر چھوٹی چیز ہر بڑی چیز تقدیر میں لکھی ہوئی تقدیر میں لکھی ہوئی اللہ نے تقدیر کے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیحوں کی سیاہی خشک ہو چکی میرے بھائی دوست بزرگوں آج ہمارا یقین جو بگڑ گیا ہے جیسے الحمد بیان سن رہے ہیں جمعے کے بعد ہی بیان ہوا کے بعد بیان ہوا الحمد للہ بیانوں میں یقین کی ہی باتیں ہو رہی ہیں اور یقین ہی ہمارا سب سے بنیادی اور سب سے بڑا سرمایہ ہے ایمان و یقین کا بن جانا ایمان و یقین کا بن جانا یہ اصل بنیاد ہے جتنا یقین صحیح ہوتا چلا جائے گا اتنے اعمال صحیح ہوتے چلے جائیں اعمال جاندار ہو جائے نماز صحیح یقین والے کی نماز جاندار ہوگی شاندار ہوگی اللہ کی قبولیت والی ہوگی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی سے درجات دلوانے والی ہوگی اور جو نماز پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں ان وعدوں کو پورا کرانے والی ہوگی بنیادی چیز یقین ہر ہر نبی نے آ کر حضرات انبیاء علی نبی و علیہ السلام تشریف لائے ہر ہر نبی نے آ کر اس بنیادی چیز پر یا ایوہ الناس لا الہ الا اللہ بہتر اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں کوئی اس کا شریک نہیں سب کچھ کرنے والے ایک اللہ اللہ عبر اللہ اپنے کے یقین دل میں اتار لو یہ جو لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے اور اس کا یقین ہے یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی مشترک دعوت تھی اس کے بعد جو کلمے کا دوسرا جز وہ بدلتا رہا لیکن پہلے جز ہے یہ سب انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی لَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ ما لکم من الہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کر لو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود معبود ایک ہی ہے معبود ایک ہی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود وَإِلَىٰ سرحد هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں آ کے اپنی قوم کو دعوت دی اے میری قوم تم ایک اللہ کی عبادت کر لو تم ایک اللہ کی عبادت کر لو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ما لکم من الہ غیر کوئی معبود اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اکیلا بنے تنہا معبود ہو کوئی اس کا شریک نہیں وہ السلام کو بھیجا انہوں نے آگے اپنی قوم کو دعوت دی اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو تم اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہر نبی کی دعوت ہر نبی کی دعوت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی یہی دعوت تھی مکہ مکرمہ کے بازاروں میں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں مینا کی گھاٹیوں میں جی اور عرفات کے میدان میں عرفات کے میدان میں مینا کی گھاٹیوں میں مینا کے خیموں میں ایک ایک خیمے میں جا کر آپ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے مکہ مکرمہ کے بازاروں میں جو روزانہ کے بازار تھے ہر بازار ہوتے تھے اور بعض بازار ان کے ایسے تھے جو ہفتے میں ایک دن لگتے تھے اونٹوں کے بازار لگتے تھے اونٹ بڑا قیمتی جانور تھا ان کا اونٹوں کے بازار لگتے تھے ان بازاروں میں آپ تشریف لے آتے تھے اور جا کے دعوت کیا کرتے تھے اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم نے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں یہ جو تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان سب کا انکار کرو ان سب کی نفی کرو معبود تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے معبود تو ایک ہی ہے وہ اللہ ہے اس یقین کی دعوت دیتے ہیں میرے بھائی دوست بزرگوں جب یہ یقین بنتا ہے تو اعمال بنتے چلے جاتے ہیں اعمال درست ہوتے چلے جاتے ہیں پھر آدمی کی نماز بھی بن جاتی ہے اس کے ذکر میں حلاوت آتی ہے اس کا ذکر قوت والا ہو جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس میں نور آتا ہے ہر عمل اس کا نورانی بن جاتا ہے بنیاد وہ دل کا یقین ہے ایک صحابی اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آیا دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان بازار میں لوگوں کو دعوت دے رہے یا الناس لا الہ الا اللہ اور میں دیکھا کہ وہ دعوت دے رہے ہیں بازار میں لوگ اور لوگ ان کو کوئی ساحر کہہ رہا ہے کوئی مجنون اور دیوانہ کہہ رہا ہے کوئی ان کو کاہن کہہ رہا ہے لوگ کچھ کچھ کہہ رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ کچھ کچھ کہہ رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی جو ان سے ذرا بڑی عمر کا خوبصورت تھا وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور وہ کہہ رہے لوگوں اس کی بات نہ سنو یہ دیوانہ ہے مجنون لوگوں اس کی بات نہ سنو یہ دیوانہ ہے مجنون میں نے کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا یہ کون ہے والد صاحب نے بتایا یہ قریش کے ایک نوجوان ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں باپ دادا کے دین سے ہٹاتے ہیں باپ دادا کے دین سے روکتے ہیں اور نیا دین لے کر آئے ہیں نیا مذہب لے کر میں نے کہا ان کے پیچھے کون ہے ان کے پیچھے چلنے والا جو لوگوں کو روک رہا ہے یہ کون ہے فرمایا کہ ان کا اپنا چچا ابو لہب جو آپ کی دعوت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے لوگوں کی بات نہ سنو یہ دیوانہ ہے مجبور آپ آپ دعوت دی چلے جائیں صبح سے آپ بازار میں اس طرح دعوت دیتے دیتے چل رہے ہیں دوپہر ہو گئی دھوپ چڑھ آئی سخت گرمی ہو گئی لیکن آپ برابر دعوت دیے جا رہے ہیں صبح سے دوپہر ہو دعوت دیے جا رہے ہیں پھر ایک نو عمر بچی ایک پیالے میں پانی لے کر آئی اللہ کی آپ کو پیش کیا میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا کہ یہ ان کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیالہ پانی کا پیش کیا آپ نے اس پانی سے اپنے منہ کو دھویا اپنے ہاتھ دھوئے اپنے منہ دھویا ان کی صاحبزادی آپ کو دیکھ کے رونے لگی آپ کی مشقت آپ کی تکلیف کہا میری بیٹی میری بٹیا یا بلیا اے میری چھوٹی سی بٹیا تو رو نہیں رو نہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تیرے باپ کے دین کو ہر کچے ہر پکے گھر میں پہنچا کر رہے گا اللہ تعالیٰ تیرے باپ کے دین کو ہر کچے ہر پکے گھر میں بچا کر رہے گا عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت ذلت والے کی کے ساتھ جو قبول کر لے گا اس کو اللہ عزت نصیب مائیں گے وہ عزت والا ہوگا اس کے گھر میں عزت سے دین داخل ہوگا اور جو قبول نہیں کرے گا وہ ذلیل ہوگا اور اس کی ذلت کے ساتھ یہ دین اسی گھر میں آئے گا ہر گھر میں پہنچے گا ہر کچے ہر پکے گھر میں پہنچے گا میرے بھائی دوست بزرگو حضرات انبیاء علی نبینا و علیہ السلام کی بنیادی محنت یہ ایمان و یقین کی تھی جب ایمان یقین بن جاتا ہے ایک اللہ اللہ پاک کی ذات عالم یقین آ جاتا ہے پھر اللہ کا کوئی حکم ماننا مشکل نہیں ہوتا اللہ کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کا ہر حکم آدمی کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے آسان ایک صحابی تھے جن سے ایک گناہ ہو گیا بڑا گناہ ہو گیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھے گناہ سے پاک کر طاہر طاہر نہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کر حضور نے منہ سے دب کر لیا گناہ بڑا تھا سزا بھی سخت تھی دوسری طرف سے آئے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دیجیے دوسری طرف کر لیا چار دفعہ آگے اقرار کیا حالانکہ ان کو معلوم تھا اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہوا ہے اس کی سزا مجھے پتھر مار مار کے ختم کریں اب میں دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہوں اتنا بڑا گناہ میں نے کر لیا اور میری سزا یہ ہے کہ مجھے پتھر مار مار کے مجھے ختم کیا جائے لیکن اس کے باوجود وہ دل میں ایمان تھا وہ دل میں یقین تھا کہ دنیا کی سزا ہلکی ہے آخرت کی سزا بہت سخت دنیا کی سزا کم ہے ہلکی ہے اور آخرت کی سزا بہت سخت اب حضور نے جب چار دفعہ اقرار کر لیا پھر آپ نے پوچھا بھی سوالات بھی کیے اور صاف صاف سوال کیے لیکن ایسا یقین تھا آخرت پر اور ایسا دل میں ایمان مضبوط ہو چکا تھا کہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار میری جان چلی جائے گی کوئی بات نہیں لیکن اللہ کا حکم پورا ہوگا تو جب آدمی کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے اور دل میں اتر جاتا ہے پھر اللہ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ہے ہے اللہ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ایک صحابی عورت سے بھی غلطی ہو گئی اس سے اسی طرح کی غلطی وہ حاضر ہوئی آ کے اقرار کیا آپ نے فرمایا کہ نہیں تم سے گناہ نہیں رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا مجھ سے گناہ ہو آج تو حال ہمارا کیا ہو گیا گناہ نہیں کیا ہوتا کہتے تو نے گناہ کیا تو نے جرم کیا کہتے میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہتے تو نے جرم کیا مار مار کے اسے قرار کروا وہاں کیا تھا ایسا دل میں یقین اتر چکا تھا اللہ پاکی ذات عالی کا اللہ کا خوف دل میں ایسا آ چکا تھا کہ دنیا, دنیا کی سزا برداشت کر لوں آخرت کی سزا برداشت کر پھر صاف کہا یا رسول اللہ جس طرح فلاں صحابی کو ان کا نام لے کر کہا جس طرح آپ ان کو واپس کرتے رہے کیا مجھے بھی واپس کر رہے ہیں مجھ سے بھی گناہ ہوگا آپ نے شاید بنایا کہ نہیں تم سے گناہ نہیں یا رسول اللہ گناہ کی وجہ سے میرے پیٹ میں امید سے ہو گئی ہوں اچھا تو واپس جاؤ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اب کوئی پہرا نہیں کوئی جیل نہیں کوئی پولیس کی نگرانی نہیں واپس چلے بچہ پیدا ہو گیا یا سو اللہ اب تو بچہ پیدا ہو گیا تو ابھی نہیں اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے بھیج دیا یہ اللہ کا خوف تھا اللہ ذات کا یقین تھا جو ان کو کھینچے کھینچے لے کے آ رہا تھا ان کو بھی یقین تھا کہ میری سزا وہی ہے جو فلاں صحابی کو دی گئی تھی مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا لیکن وہ دل میں ایسا یقین تھا ایسا ایمان تھا کہ اپنی جان اللہ کے حکم کو قربان کرنے کے لیے کیا دنیا میں میں سزا برداشت کر لوں آخر کی سزا بہت سخت جب پتھر ان کو مارے جائے اچھا آپ نے آپ بھیج دیا بچے ابھی چھوٹا ہے تو اس کی ضرورت ہے جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے پھر آنا پھر ان کا ہاں بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے کے آ رہی ہیں اب بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے یا سولہ دیکھیے اب اس نے روٹی کھانے شروع کر دی اب تو مجھے پاپ کر دیجیے کیا تھا یہ وہ دل میں ایمان و یقین تھا وہ دل میں یقین تھا واپس کیا بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا کوئی نگرانی نہیں کوئی پہرا نہیں کوئی جیل نہیں پھر آئی بچہ پیدا ہو گیا نہیں ابھی نہیں بچے ضرور ہے واپس جاؤں اور جب ان کو سزا دی جا رہی تھی تو کسی نے کہا کہ دیکھو اگر توبہ کر لیتی اب کتنی سخت جو ہے وہ موت مر رہی ہے اس طرح کا سخت جملہ کی صحابی نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں پتہ بھی ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے اگر پورے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ سب کے لیے کافی ہو جائے ایسی توبہ کی تو بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان و یقین کا درست کرنا اپنے دل میں یقین کو جمانا ایک اللہ پاک کی ذات علی کے یقین کو دل میں اتارنا اور میرے بھائی دوست بزرگوں یہ یقین دل میں اترتا ہے اس کی دعوت دینے سے جتنی زیادہ دعوت دیں گے اتنے میرے دل سے ہر اللہ کے ہر غیر کا یقین نکلے گا اور اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین دل میں اترے گا اللہ کے ہر غیر کا یقین دل سے نکلے گا یہ بہت ضروری ہے اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکل جائے کرنے والے اللہ ہیں ضرورت پوری کرنے والے اللہ ہیں بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے اور بیماری دور بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو بیماری دور نہیں ہوتی اور جب اللہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ چٹکی خاک میں شفا رکھ دے اللہ کے حکم کی دے وہ اللہ کا حکم ہے خاک میں شفا نہیں دوا میں شفا نہیں وہ اللہ کے حکم میں شفا ہے خیبر خیبر کی لڑائی کے موقع پر قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا آپ نے اشار کھایا کل میں صبح کو ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ پہ اللہ اس کے لئے کو فتح کرا دے اب صحابہ بڑے بڑے شوق پہ صبح صبح پہنچ گئے کہ اتنی بڑی فضیلت اتنی بڑی آپ نے خوشخبری سنائی کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں صحابہ پہنچ گئے آپ جب کچھ دیر کے بعد باہر تشریف لائے صحابہ پہ نظر ڈالی اب ہر ایک ہی چاہ رہا تھا کہ حضور مجھے جھنڈا عنایت فرما دیں تاکہ وہ فضیلت وہ بشارت مجھ کو مل جائے لیکن آپ نے سب کے نگاہ دوہرائی اور ارشاد مایا کہ علی کہاں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کہا کہ رسول اللہ ان کی آنکھیں دکنی آ رہی آیا ان کو بلاؤ ان کو لے کر آؤ ان کو لے کر آئے ان کی آنکھیں دکنی آ رہی تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا ان کی آنکھوں میں لگا دیا آنکھیں ان کی ایسی ٹھیک ہو گئیں جیسے اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی کوئی تکلیف نہیں اللہ کا حکم آ گیا حضور کے لعاب کی برکت سے اللہ نے شفا عطا فرما دی اسی وقت آگے ٹھیک ہوا آپ نے کوئی جھنڈا تھا فرمایا اور ان کی ہاتھ کے اللہ تعالیٰ نے خیر برکت قلعہ فتح فرمایا اللہ نے تو بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور صحت بھی اللہ ہی دیتے صحت بھی اللہ ہی دیتے جب ہجرت مارے تھے آپ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے جب غار میں پناہ لینے کا ارادہ فمایا تو حضرت صدیق آپ نے عرض کیا آپ باہر ٹھہریے میں ذرا غار کی صفائی کر دوں غار کی صفائی کی اس میں دیوار میں سوراخ سوراخ تھے کوئی کیڑے مکوڑے انہوں نے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دی ایک سوراخ رہ گیا اور کپڑا ختم ہو گیا تو سوچا کہ چلو اس کو اپنے پاؤں سے بند کر دوں گا اپنی ایڑی سے بند کر دوں گا حضور سے عرض کیا کہ آپ تشریف لے آئیے حضور غار میں تشریف لے آئے اور آرام فرمانے کے لیٹ گئے حضرت ادب کا شدید عنہ کی ران پر آپ نے سر رکھا اور لیٹ گئے آپ کی آنکھ لگ گئی حرت بکر عنہ نے دوسری اپنے دوسرا جو پاؤں تھا وہ اس سراخ کے اوپر رکھ دیا اس کی ایڑی رکھ دی تاکہ ایسا نہ ہو کہ سوراخ میں سے کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا نکل آئے اور نقصان پہنچائے اب وہ سوراخ آپ کی ایڑی سے بند ہو گیا اس سوراخ میں کوئی سانپ تھا وہ باہر نکلنے کا سانپ باہر نکلنا چاہا آگے بند تھا تو اس نے ٹنگ مار دیا ڈس لیا سانپ سانپ ڈس لیا حضرت ہو بغیر سدھی لالو کی ایڑی پر اب جب سانپ ڈسا آپ کے درش شروع ہو گیا تکلیف ہو رہی ہے لیکن ہل نہیں رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے میرے ہلنے سے کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے لیکن جب درد کی شدت ہوئی آپ کے آنسو نکل آئے وہ آنسو ایک آپ کے چہرے مبارک پہ گر پڑا آپ کی آنکھ کھل گئی گھبرا جو اٹھے اے بکر کیا ہوا کیا رسول اللہ بس سارے سوراخ بند کر دیے تھے ایک سوراخ نہیں بند کر سکا کپڑا ختم ہو گیا تھا میں نے اس پہ اپنی ایڑی رکھ دی تھی اب کوئی اندر کوئی زہریلا جانور اس نے کاٹ لیا ڈس لیا آپ نے فائن لاؤ کہاں ڈس ہے کہاں ڈس ہے اشارہ کیا کہ یہاں ڈس لوہار مبارک لیا آپ نے وہاں ایڑی پر لگایا فاتح کہ ایسی ایڑی ایسی ہو گئی جیسے اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی اسی وقت اللہ نے ٹھیک کر دی تو بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور تندرستی اور صحت بھی اللہ ہی دیتے ہیں اللہ پاک کی ذات حالی کے یقین کو دل میں اتارنا سب کچھ کرنے والے ایک اللہ ہے سب کچھ کرنے والے ایک اللہ ہے آج ہمارا یقین بہت بگڑ چکا مشاہدے پر یقین آ گیا مشاہدے کرتے کرتے آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے کانوں سے سنتے سنتے جو یقین بنانے کے راستے تھے ان راستوں سے ہم نے غلط یقین کو سنا دیکھا بولا اور دماغ سے سوچا آج ہمارے دل میں غلط یقین جم گیا یہ چار راستے ہیں اپنے کان سے صحیح یقین کی بات سنیں صحیح بات سنیں غلط یقین کی بات نہ سنیں اپنی آنکھوں سے صحیح یقین کے ساتھ دیکھیں صحیح یقین کے ساتھ دیکھیں اللہ کرنے والے ہیں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اللہ اس کو چلا رہے ہیں اللہ اس کو چلا رہے ہیں اپنی زبان سے بھی یقین کے خلاف بول نہ بولے غلط یقین کے بول نہ بولے صحیح یقین کے اللہ کرنے والے ہیں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نفع نقصان کامیابی ناکامی بیماری تندرستی اور زندگی موت سب ایک اللہ کے ہاتھ میں سب ایک اللہ کے ہاتھ میں اس یقین کو اتنا بولے اتنا بولے کہ ہمارے دل کے اندر یہ یقین اتر جائے یقین اتر جائے اللہ ہی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ علیہ نبینا السلام نمرود کے پاس جو دنیا کا بادشاہ تھا اس کے پاس تشریف لے گئے جا کے اس کو دعوت دی اور کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی زندگی بھی وہ دیتے ہیں موت بھی ان کے حکم سے آتی ہے و امید زندہ بھی کرتے ہیں مارتے بھی نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی کرتا ہوں اور جیل سے ایک آدمی کو بلایا جس کی موت کی سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو بلا کے رہا کر دیا دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا حالانکہ اس نے زندہ کہاں کیا وہ زندہ تو پہلے سے تھا تو قید میں تھا جیل میں تھا اس کو جیل سے رہا کر دیا زندہ تو نہیں کیا یہ تو بچہ بھی گیا بچہ بچہ گیا یہ زندہ تھوڑی کیا اس نے زندہ تو پہلے سے تھا وہ زندگی اس کے اندر تھی لیکن جب آدمی صحیح چیز پر نہیں چلتا اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو معاف کر دیتا کہہ رہے میں اس کو زندہ کر دیا اور ایک بے گناہ آدمی کو بدا باہر سے پکڑوا کے اس کو پھانسی دلوا دی قتل کروا دیا کہا کہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام نے اپنی دعوت کا اسلوب بدلا دعوت کے بارے میں یہی عرض کیا جاتا ہے کسی سے بحث نہیں کرنی کسی سے مناظرہ نہیں کرنا جی جھگڑنا نہیں کوئی اگر بات کرے دوسری ہم اس کی بات کو خاموشی سے سن لیں پھر اپنی بات اکرام کے ساتھ نقدی کے ساتھ شروع کر دیں پھر اپنی بات کریں اپنی چھ نمبر کے اندر ہماری بات رہے چھ نمبر سے باہر بات دعوت کا اسلوب ہی ہے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے اب انہوں نے اپنا اسلوب بدلا اور اشارت مایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا فوحد دلی کفر اب وہ جس نے کفر کیا تھا کافر تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ حیران مبہوت رہ گیا پہلی بات اس نے اپنے اپنے خیال میں اپنے خیال میں ایک توڑ نکالا اس نے کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں لیکن اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس جب وہ اشاد مایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا حیران رہ گیا مبوت رہ گیا اور میرے بھائی دوست بزرگوں یہ دعوت والی محنت اللہ رب العزت نے اس محنت کو دے کر ہر نبی کو بھیجا ہر نبی تشریف لائے اور اپنی اپنی امت کو اور اپنی اپنی قوم کو اللہ کی طرح بلاتے رہے کہ چیزوں سے مخلوق سے اپنے یقین کو نکالو اپنے دل سے مخلوق کا یقین نکالو اور ایک اللہ رب العزت کے یقین کو دل میں اتار خالق وہ ہیں مالک وہ ہیں رازق وہ ہیں اور ساری صفات ان کے پاس زندہ بھی وہی کرتے ہیں مارتے بھی وہی ہیں عزت بھی وہی دیتے ہیں ذلیل ذلت بھی ان کے حکم سے ملتی آتی ہے اور موت بھی وہی دیتے ہیں زندگی بھی وہی دیتے ہیں محی اور امید زندگی موت ان کے حکم سے آتی ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں صحت نہیں دوائیوں میں صحت نہیں ایک ہی ہسپتال میں اور ایک ہی کمرے کے مریض ہوتے ہیں ایک ہی بیماری کے مریض ہیں اور ایک ہی معالج ان کا علاج کر رہے ہیں ایک ہی دوائی دے رہے ہیں کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اپنے پاؤں سے چل کر اپنے گھر جاتے ہیں اور کچھ کو چار آدمی اٹھا کر لے کے جاتے ہیں اگر دوا میں صحت ہوتی ڈاکٹر کے ہاتھ میں صحت ہوتی اسپتال میں صحت ہوتی تو کوئی بھی وہاں سے ٹھیک ہوئے بغیر نہ نکلتا ہم سب دیکھتے ہیں سنتے ہیں جانتے ہیں کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ بیچاروں کے وقت آ جاتا ہے چلے جاتے ہیں تو میرے بھائی دوست بزرگوں ایک اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے جناب میں عرض کیا یا اللہ آپ کیسے زندہ کرتے کہا یقین نہیں ہے کہا بالکل یقین ہے اشارت ہے کہ اچھا چار جانور لے لو کبوتر مر اور مور جیسے کہ بات سیروں میں آتا ہے ان کو اپنے پاس ان کو کھلاؤ پلاؤ اپنے سے مانوس کرو اتنا مانوس کر لو کہ تمہارے آواز دینے پر یہ دوڑتے ہوئے آئے ان چار پرندوں کو لے لو مر مور اور کبوتر اور ان کو پھر چھٹا مانوس ہو جائیں ان کو زبہ کرو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان چاروں پرندوں کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دو کسی کا چونچ ہے کسی کا پیٹ ہے کسی کے پنجے ہیں اور ان کو الگ الگ ان ٹکڑوں کو ملا کر ان ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو پھر ایک کو آواز دو پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے چانچے ایسے ہی کیا چاروں کو چار پرندے لے کر مور مور کبوتر کوا اور ان کو ذبح کیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے ان کو مانوس کیا اپنے سے کہ آپ کی آواز دینے پر وہ دوڑتے آتے تھے پھر ان سفا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کے ٹکڑوں کو ملا کر مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیے اب ایک پرندے کو آواز تھی کیا دیکھتے ہیں کہ اس پرندے کی چونچ ہوا میں معلق ہو گئی پھر اس کے دھڑ کے ٹکڑے جہاں جہاں جس جس پہاڑ پہ اس دھڑ کے ٹکڑے تھے وہ سارے آ کے اس چونچ سے مل گئے اب چونچ ہوا میں معلق ہے دھڑ اس کے ہر آ کے مل گیا پنجے اس کے ساتھ آگے لگ گئے پر اس کے اوپر لگ گئے جب جسم مکمل ہو گیا اللہ رب العزت نے اس میں روح ڈال دی اور پرندہ زندہ ہو کے آپ کے پاس دوڑتا وہاں گیا اسی طرح دوسرے پرندے تیسرے کو چوتھے کو چاروں اس طرح زندہ اللہ نے کیے اور وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے آپ کی آواز دینے پر اللہ رب العزت نے دکھایا کہ ہمیں ہاتھ موت بھی ہم دیتے ہیں زندہ بھی ہم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے موت آتی ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہوتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر جب بیت المقدس میں حملہ کیا بخت نصر نے کافر بادشاہ تھا اور حملہ کیا اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے حالات جو بگڑتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کے بگڑنے سے ہیں حالات بگڑتے ہیں جب اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں اعمال اللہ کے حکم مسلمان اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بن جاتے ہیں اللہ پاک حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں اما اصابکم من مصیبت فیما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اپنے اعمال ہیں اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ وہاں فرما دے ہر گناہ پہ اللہ پکڑ نہیں فرماتے اگر ہر گناہ پہ اللہ تعالیٰ پکڑ فرمانے والے پکڑ فرمانے لگے تو دنیا میں کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا بہت سے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں کسی کسی گناہ پہ اللہ کسی پکڑ آ جاتی ہے تو مایا بخت نصر جو بادشاہ تھا جب بنی اسرائیل کے اعمال بگڑے بنی اسرائیل کے اعمال بگڑے اور وہ یقین بگڑا اعمال بگڑے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو ان پہ مسلط کر دیا وہ آیا اور بیت المقدس پہ اس پہ سخت حملہ کیا اور ان کو قتل کیا خون کی ندیاں بہا دیں مردوں کو قتل کیا عورتوں اور بچوں کو اور جو بچے کچھ مرد رہ گئے تھے ان کو لے کر اپنے بابل اپنے شہر میں لے گیا اور وہاں جا کے ان کو غلام بنا لیا اور ان سے کام لیتا تھا سخت سخت کام لیتا تھا اور اجرت اور مزدوری نہیں دیتا تھا ظالم بادشاہ تھا انہی جانے والوں میں قید کیے جانے والوں میں اللہ کے نبی حد علیہ السلام بھی تھے وہ بھی بابل پہنچ گئے اپنے ساتھیوں اپنے خاندان والے اپنے قوم والوں کے ساتھ وہاں اسی طرح چلتے رہے اللہ کی طرف سزا ان پر آئی پھر ہوا یہ کہ مفت نصر مر گیا اور ایک عادل بادشاہ جو انصاف پسند تھا وہ بادشاہ بنا اس نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں نبیوں کی اولاد ہیں اور یہ اس طرح غلاموں کی طرح کام کر رہے ہیں اس کو ترس آیا اس نے سب کو چھوڑ دیا سب کو آزاد کر دیا اب یہ سب چلے اپنے وطن بیت المقدس کی طرف حضرت الر سلام بھی واپس تشریف لے جا رہے تھے آپ کے ساتھ آپ کا ایک گدھا بھی تھا جس پہ سواری کر کے سواری کرتے تھے اور ایک ناشتے دان تھا جس پہ کھانا تھا راستے میں ایک بستی پر سے گزرے راستے میں ایک بستی پر سے گزرے جو بستی کھنڈر بن چکی تھی اجڑ چکی تھی اس کے مکانات ٹوٹ پھوٹ گئے تھے اور اس کے رہنے والے مرکھب گئے تھے تھے کھنڈرات انہوں نے دیکھا بستی کو اور اللہ کے جناب نے عرض کیا اے اللہ اس کو کیسے زندہ کریں گے تو مکان کی چھتیں گر پڑی دیواریں گر پڑی جی اور وہ سب اینٹیں اینٹیں ہو گئیں اور یہاں کے رہنے والے سب مر کھپ گئے کیسے زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا ان کو ان کی اللہ کے حکم سے ان کو بھی موت آ گئی حضرت علیہ السلام کا انتقال ہو گیا سو سال تک وہاں اسی جگہ پر آپ لیٹے رہے سو سال میں ان کا جسم خراب نہیں ہوا اللہ کا حکم تھا جو عام طور سے انسان کا جسم دو تین دن میں چار دن میں علماء مانتے ہیں کہ تین دن میں آدمی کے جسم قبر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے سو سال تک ان کا جسم ویسی رہا ان کے ساتھ جو ان کا سواری کا گدھا تھا وہی مر گیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کیڑوں نے کھا لیا کھال کہیں بال کہیں سب ختم ہو گئے ہڈیوں کا پنچر رہ گیا اور جو ان کے ناشدان میں ان کا کھانا تھا وہ چون کا دوں سو سال تک رکھا رہا خراب نہیں ہوا سو سال تک خراب نہیں ہوا اب سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زید السلام کو زندہ کیا وہ اٹھے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے جب انتقال ہوا تھا تو صبح کا وقت تھا اب شام کے وقت ان کی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنا کتنے عرصے سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ اب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا شام کا وقت تھا یہ تو یاد تھا کہ صبح کے وقت میں یہاں سویا تھا تو اگر آج سویا تھا صبح سویا ہوں شام کو اٹھ گیا دن میں کچھ حصہ سویا ہوں میں اب کل سویا تھا میں لمبی نیند تھکا ہوا تھا تو کل سویا تھا تو ایک دن میں سو لیا عرض کیا اللہ سے اللہ کے دربار میں کہ اللہ ایک دن یہاں میں رہا ہوں ایک دن کچھ حصہ ارشاد میں تم سو سال سے یہاں ہو سو سال سے یہاں ہو اپنے گدے کو دیکھو اب جو گدر موڑ نے گدے کو دیکھا تو گدے کا نام و نشان نہیں تھا ہڈیوں کا کچھ پنچر پڑا ہوا تھا سو سال کے اندر بڑے حیران ہوئے پھر کہا کہ اپنے کھانے کو دیکھو اب جب میں ناشتے دان دیکھا کھانا دیکھا تو کھانا سو سال تک جوں کا توں رکھا ہوا تھا جو کھانا ایک دو دن میں خراب ہو جاتا ہے کیڑے پڑ جاتے ہیں بدو آ جاتی ہے سران آ جاتی ہے وہ کھانا سو سال تک محفوظ رہا اور اس سو سال کے عرصے میں وہ بستی جو کھنڈر بن چکی تھی اور وہاں کے لوگ مر چکے تھے اور مکانات کھنڈر بن چکے تھے وہ بستی دوبارہ آباد ہو گئی کچھ لوگ وہاں آئے اور آباد ہوئے دوبارہ مکان تعمیر کیے اب جو اٹھے سو سال کے بعد دیکھے تو ساری بستی جو ہے چہل پہل لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور جانور بھی ہیں ان کے اور سب دیکھ کے حیران رہ گئے کہ میں یہاں سو سال پہلے جیسے اشار ہو رہا ہے میں یہاں سویا تھا تو ایک گھنٹہ تھا اور اب ساری بستی آباد ہوئی وہاں اس طرح ہم اس طرح آباد کرتے ہیں اس طرح زندہ کرتے ہیں اب یہ چلے وہاں بیت المقدس پہنچے تو ان کی جو سو سال پہلے جو بچے تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے کئی مر گئے تھے ابھی جا کے بتایا کہ میں عزیر ہوں آپ کی قوم کا آدمی ہوں اللہ کا نبی ہوں اور نے کہا عزیر عزیر تم جانتے نہیں کون ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں آپ کی قوم میں سے ہوں آپ کی قوم میں سے ہوں پھر جو ان کے بوڑھے بوڑھے تھے جو ان کے زمانے بچ بچے تھے ان میں سے کچھ بوڑھے بوڑھے انہوں نے کہا ہاں ہاں ہمیں یاد آ رہا ہے اللہ کے ایک نبی تھے عزیر ان کا نام تھا اور پتہ نہیں ہم جب بابول سے واپس آ رہے تھے کہ غائب ہو گئے تھے وہ ہم نے بہت تلاش کیا نہیں ملے ہمیں بچپن کی بات یاد سو سال گزر گئے تھے بچپن کی بات یاد پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں یاد آ گیا کہ وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے ان کو اللہ کی کتاب تورات حفظ یاد تھی اور کوئی یاد نہیں کر سکتا تھا ان کو تورات حفظ یاد تھی اگر تم وہی عزیر ہو تو ہمیں تورات سناؤ انہوں نے کہا مجھے اس وقت بھی یاد تھی آج بھی یاد ہے چانچے انہوں نے پوری تورات اپنی قوم کو سنائی تب جا کے ان کو یقین آیا کہ یہ اللہ کے نبی حد و زہر السلام میرے محترم بھائی دوست بزرگوں اللہ چاہے تو دنیا میں ایک دم موت دے کے دوبارہ زندہ کر دے سو سال تک انتقال کے بعد وہاں رہے اور کوئی ان کے جسم میں تغیر نہیں آیا کوئی ان کے جسم میں تغیر نہیں آیا ایک بادشاہ ظالم بادشاہ لوگوں میں ظلم کرتا تھا اور جو اعمال کرتے تھے ایمان لاتے تھے نیک عمل کرتے تھے ان پر سختیاں کرتا تھا ان پہ سختیاں کرتا تھا ایک جماعت تھی جو پکی ایمان والی اور ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا اعمال والے اور یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے تو اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے بادشاہ بہت ظالم ہے سخت ہے وہ ہمیں قتل کروا دے گا یا جیل میں ڈلوا دے گا چلو یہاں سے نکلتے کتنے تھے وہ اللہ کو معلوم ہے سات تھے تھے نو اب یہ نکلے اپنی بستی سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے یقین کو بچانے کے اپنے اعمال کو بچانے کے لیے کہ یہاں رہتے ہوئے یہ بادشاہ ہم کو اپنے دین پر چلنے نہیں دے گا اور چلے بستی سے نکل گئے چلتے چلتے غار آیا کہنے لگے اس غار میں ہم چلے جاتے ہیں کچھ عرصے چھپ کے رہتے ہیں بادشاہ ہم کو تلاش کروائے گا بادشاہ ہم کو تلاش کروائے گا ہم یہاں چھپے رہیں گے وہ تلاش کروا کروا کے مایوس ہو جائے گا پھر ہم نکل جائیں گے کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں گے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے تاکہ اپنے ایمان کی اپنے اعمال کی حفاظت یہ اپنے ایمان صرف صرف اور صرف اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے اپنے شہر کو چھوڑا اپنے گھروں کو چھوڑا اپنے وطن کو چھوڑا اپنے ایمان کی حفاظت اور جو بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری لگائی ہے اس کو لے کے نکلتا ہے اور امت میں محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے فرماتے ہیں ہیں اس اس کے کے پیچھے گھر والوں کی بھی حفاظت اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اور جب یہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف ما کانا قبلہ ہجرت ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں نکلنا یہ اس سے پہلے بھی جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سب کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ نکلے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے اعمال کو بچانے کے لیے جی اور جا کے غار میں چھپ گئے اللہ تعالیٰ کچھ اور منظور تھا یہ تو غار میں چھپے تھے اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے چند دن یہاں چھپے رہیں گے اس کے بعد ہم نکل جائیں گے پھر آگے جائیں گے ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا تھا غار میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند تاری کر دی نیند تاری کر سو گئے تین سو نو سال تک وہاں سوتے رہے حضرت السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے موت دی تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا لیکن ان کا جسم محفوظ رہا سو سال تک اور یہاں تین سو نو سال تک اصحاب کہف اب اس غار میں اس میں سوتے رہے نہ کھایا نہ پیا اللہ تعالیٰ چاہے تو کھلا پلا کر زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کھلا زندہ رکھے تین سو نو سال تک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا تین سو نو سال ایک روٹی کا نوالا نہیں کھایا جو اپنی خوراک کی اس کا نہیں کھایا پانی نہیں پیا اللہ نے کو زندہ رکھا اور جب سورج نکلتا تھا اور سورج ان کے اوپر سے گزرتا تھا ایسا اللہ نے حکم دیا تھا کہ سورج اس طرح ان کے پاس سے گزرتا تھا کہ ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی کتے پہ بھی اللہ نیند تاریخ کرتی کتا دروازے پہ آگے بیٹھا وہ بھی سو گیا تین سو نو سال کے بعد اٹھتے ہیں کہتے ہیں بھائی بھوک لگ رہی ہے تین سو سال تک تو بھوک لگی نہیں سوتے رہے اب جب آنکھ کھل گئی آلائے مشاہدہ میں آگے دنیا میں آگے اب کہہ رہے ہیں بھوک لگ رہی ہے کسی ایک کو بھیجو جا کے وہاں بازار سے کھانا لے کر آئے اب ان کے پاس چھ پرانے سکے جو تین سو سال پرانے سکے تھے اس کے بعد کتنے بادشاہ بدل گئے کتنے حکومتیں بدلی کتنے انقلاب آئے انہیں کیا پتا ایک آدمی کو بھیجا جاؤ بازار سے جا کھانا لے آؤ لیکن دیکھنا نرمی سے بات کرنا ایسا نہ ہو تم کوئی سختی کرو اور بازار والے تم کو پچھان لیں اور بادشاہ تک بات پہنچ جائے بادشاہ وہ تو یہ سمجھ رہے کہ وہی بادشاہ ہے وہی حکومت ہے وہی سختی ہے اب یہ جناب وہ اپنے اپنے مال لے کر بازار پہنچے کھانا خریدنے کے لیے ایک آدمی کو جو سکے دیے تو اس نے کہا یہ کون سی کرنسی لے کر آ گئے کون سا مال لے کر آ گئے تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اب وہ گھبرائے شاید مجھ کو پہچان لیا بادشاہ تک بات پہنچ جائے گی پھر ہوتے ہوتے ان کی بات مشہور ہوئی اور ان کو پتہ چلا کہ نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے وہ تو بادشاہ جو ہمارے زمانے بادشاہ تھا وہ تو مر چکا اس کے بعد بتائیں کتنے بادشاہ بن چکے بڑا عرصہ گزر گیا ہمیں پتہ بھی نہیں ہم تو سوتے رہے تو اللہ رب العزت کرنے والے ہیں وہ چاہیں تو تین سو نو سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رکھیں اور چاہیں تو سو سال تک مرے ہوئے اللہ اپنے نبی کو اس کے جسم کو محفوظ رکھیں باقی رکھیں کرنے والے اللہ ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جو ہم جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں اللہ کے لیے وہ ناممکن نہیں اللہ کے لیے چیز ممکن ہے تو اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھنا اور ان کے حکموں کو پورا کرنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی زندگی کو لانا اس پہ کامیاب ہے اور پھر دوسروں پر اس کی محنت کرنا ایک مسلمان پہ اس کی محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے نبی کوئی دوسرے نہیں آئیں گے کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا آپ نے اشارت مار دیا الخاتم النبیین لا نبی بعدی الخاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تم آخری امت ہو تمہارے بعد کوئی امت نہیں اور یہ نبوت والی محنت دعوت اللہ والی محنت یہ اللہ رب العزت نے اس امت کے ہر فرد کے ذمہ لگا دی میرے بھائیو دوست بزرگوں جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر ایک اس مبارک محنت کا ذمہ دار ہے دعوت اللہ والی محنت کا ذمہ دار ہے پوری انسانیت کی خصوصاً تمام مسلمانوں کی فکر کرنا اس کے لیے محنت کرنا ایک ہی کے پاس جانا اور اس کی خوشامد کرنا اور اس کو دعوت دینا اس کو اللہ سے جوڑنا اللہ کی طرف بلانا اور اس کو اللہ سے جوڑنا ہر مسلمان کا یقین اللہ پاک عالی پر آ جائے ہر مسلمان اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بن جائے ہر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی زندگی کو لے آئے گھر کے اندر کی زندگی گھر سے باہر کی زندگی کاروبار کی زندگی بازار کی مسجد کی رشید عدالت ہمارے جتنے محکمے ہیں جتنے ہمارے سرکاری پیارے ہیں سب کے سب اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بن جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگیوں کو لانے والے بن جائیں اللہ رب العزت وہ معاشرہ قائم فرما دیں گے اللہ تعالیٰ وہ سکون اور چین نصیب دیں گے جو آج دنیا والوں کی محنت کرنے سے حاصل نہیں امن اور سکون امن اور چین پولیس سے نہیں آتا فوج سے نہیں آتا یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے حفاظت اللہ کی کافی ہے جس کی اللہ حفاظت فرمائے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے اور جس کی اللہ حفاظت نہ فرمائے تو اس کی کوئی کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں کفار نے بیٹھے سر جوڑ کر بیٹھے اور طے کیا کہ سو قبیلوں کے آدمی سو آدمی یک بار ہی آپ پہ حملہ کریں اور ناؤز باللہ آپ کو شہید کر دیں سو قبیلے سے کون کون ان کے خاندان والے بنو ہاشم اور یہ یہ جو ہے کیسے آپ ان سے بدلہ لیں گے لہٰذا سو آدمی طے کی آپ یہ گھر کے گرد گرد معافہ کر دیا اللہ باغ ڈھیل دیتے ہیں اللہ باغ چھوٹ چھوٹ دیتے ہیں باطل والوں کو اپنا سارا زور نکال لیں اپنا سارا زور لگا لیں اپنا سارا زور لگا لیں بے اللہ رب العزت اپنی قدرت ظاہر مت اب اندازہ کیجئے کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے ایک آدمی کو ختم کرنے کے لیے سو آدمی تلوار لے کے کھڑے ہوں کیا یہ آدمی بچ سکتا ہے انسانی عقل کہتی ہے یہ آدمی تو کبھی نہیں بچ سکتا یہ آدمی کبھی نہیں بچ سکتا یہ تو اس کی تو تکہ بوٹی کر دیں گے یہ لوگ سو آدمی لیکن کیا اب جب سو آدمی سب آ گئے اور گھر کے گرد محاصرہ کر لیا تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں اب حکم آتا ہے اپنے نبی کو نکلیے ان کے بیچ میں سے اللہ آپ قدرت ظاہر مان ان کے بیچ میں سے نکلیے زبان مبارک پر سورہ یاسین کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا فَاغُشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِلُمْ یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی اللہ نے اپنی قدس ظاہر مائی وہ ایک مٹھی مٹی سو کے سو آدمیوں کی آنکھوں میں چلی گئی سب کی آنکھیں ملنے لگے آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ ان کے بیچ میں سے نکلتے چلے گئے آپ ان کے بیچ میں سے نکلتے چلے جائیں کسی نے کہا آپ کے نکلنے کے بعد تشریف لے جانے کے بعد کسی نے کہا ارے محمد تو نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں کیسے نکل سکتے ہیں ہم سو آدمی یہاں کھڑے ہیں ارے نکل گئے نہیں نہیں کیسے نکل سکتے ہیں دیوار کے اوپر سے چھانک کر دیکھا آپ کی بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے حضور نے شاپ مایا تھا اے علی یہ مکہ مکرمہ کے کافروں کی امانتے ہیں یہ دن میں ان کو امانتے واپس کر دینا جس جس کی امانت اس کو واپس کر دینا پھر ہمارے پاس چلے آنا حضرت علی بالکل یقین سے کہ حضور نے مادی مادی ہمارے پاس چلے آنا اب میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا میں نے امانت واپس کرنی ہے اور پھر مدینہ منورہ آپ کے پاس جانا ہے آپ سو آدمی کے بیچ میں نکل گئے اب وہ دیکھ رہے جھانک کر لیٹے ہوئے آپ تو ایسی کہہ رہے کہ چلے گئے وہ دھوپ لیٹے ہوئے کچھ دیر گزری کچھ خیال آیا اندر گھسے اندر گھس کر جو چہرے میں چادر ہٹائی دیکھا کہ علی سو رہے اٹھایا ان کو پوچھا کہاں ہے محمد کہا مجھے کیا پتا پہلے بار تم لوگ کھڑے ہوئے بتاؤ کہاں ہے میں تو یہاں سو رہا ہوں مارنا پیٹنا شروع کر دیا تو اچھا، مجھے کیا پتا اب ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو ان کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا سو اونٹ اس کو انعام میں دوں گا اس زمانے قیمتی مال اونٹ اس زمانے قیمتی مال اونٹ جیسے آج کو اعلان کر دے کہ فلاں جو آدمی کو پکڑ کے لائے گا تو سو کارے انعام میں ملے کیا حال ہوگا لوگوں کا سو کارے ایک کار بھی انعام مل جائے تو لوگ جو ہے دیوانے ہو جاتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے سو کار سو اونٹ انعام میں اب لوگ دوڑ پڑے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدی عالم گھر پہنچے اور جا کے میں آیا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم آ گیا ہے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون ہوں گے آپ کے ساتھ کون ہوگا کیا حکم آیا کہ تم میرے ساتھ خوش ہو گئے انتظار میں تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ میری رفاقت مجھے حضور کی رفاقت نصیب ہو جائے کہا یا رسول اللہ اسی وقت کے لیے میں نے دو اونٹیاں رکھی ہوئی ہیں ایک جناب کی خدمت میں ہدیہ ہے اشاک مایا کہ نہیں یہ ہجرت کا سفر ہے اس میں کسی کا ہدیہ قبول نہیں یہاں سے ہمارے بزرگوں نے اصول نکالا کہ جماعت میں جس کو بھی ترغیب دینی ہو جماعت میں جس کو بھی نکالنا ہو اپنی جان اپنا مال اپنی جان اپنا مال کسی کے مال پر کسی کو نہیں بھیجنا چاہیے اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا جو آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی ہے جو محنت مزدوری کر کے جو اس نے پیسے جمع کیے ہیں ان پیسوں کو لے کر چلے کے نکلے اب جب باہر ملک میں جانا ہوتا ہے بعض ملک میں بعض لوگ غریب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ہاں پاس تو پیسے نہیں ہیں ان سے کہتے ہیں جو آپ گھر میں کھانا کھاتے ہو جو آٹا آپ کے گھر میں ہے جو آپ کے گھر میں سامان ہے کھانے پینے کا وہ لے کے آپ اللہ کی راہ میں نکل جاؤ ان کو اپنے پاس سے دینا جماعت والوں کا اور ان کو نکالنا یہ صحیح ترکیب نہیں ہے وہاں سے ملا حضور شاہ مایا کہ ہجرت کا سفر ہے اس میں ہری قبول حالانکہ حیدر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے رفیق ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پہ لگا دیا پر لگا دیا مکہ مکرمہ کے مشہور اور بڑے تاجروں میں تھے مکہ مکرمہ کے مشہور اور بڑے تاجروں میں تھے ایمان اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان لانے کے بعد اپنا سارا مال اور جب ہجرت کا سفر تھا تو جو گھر میں جتنے تھوڑے بہت پیسے رکھے ہوئے تھے وہ بھی سب لے گئے گھر میں اپنے اہلیہ کے لیے اپنے بچیوں کے لیے کشتی چھوڑ سب لے گئے چنانچہ آپ نے شاپ پایا کہ نہیں حدیہ قبول نہیں ہے مدینہ منورہ پہنچ کے جب اللہ پاک مجھے وسعت دیں گے میں اس کی قیمت ادا کروں گا عرض کیا جس طرح آپ جس طرح آپ کی منشا ہو جس طرح سرکار کی منشا ہو سوار ہو کے چلے غارے سور میں پہنچے جو میں شروع میں اس کے غار کی صفائی کی وہاں تین دن تک آپ رہے اب دیکھیے جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے سو آدمی تلواریں ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ اپنے نبی کی خاص فرمان چاہتے ہیں ان سو کے بیچ میں سے اللہ نے بھائی حفاظت نکال دیا اب غار میں پناہ لی تو کھوجی کھوج لگاتے لگاتے لگاتے اس پہاڑ پر پہنچ گئے پہاڑ کے اوپر چڑھے غار تک پہنچ گئے اب وہاں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں یہاں تک تو آئے ہیں وہ دونوں وہ دونوں حضرات یہاں تک آئے ہیں اور یہاں آنے کے بعد کہاں گئے یہ ہمیں نہیں پتا چل رہا اس لیے کہ اس غار کے اندر نہیں گئے کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم سے مکڑی نے غار کے دروازے پہ چارہ تن دیا کبوتری آئی اس نے اپنے وہاں گھونسلہ اس پہ جو ہے انڈے دے دیے اور انڈے سہنے لگی اگر اس کے اندر جاتے تو یہ چالا ٹوٹ جاتا یہ کبوتری انڈوں میں سے اڑ جاتی یہ دو نشانیاں ایسی ہیں جس سے ہمیں یقین ہے اس کے اندر نہیں گئے اللہ رب العزت اپنے نبی کی اور ان کے ساتھی کی اطاعت فرما رہے ہیں کس سے دنیا کے سب سے کمزور گھر سے خود شاعت مایا قرآن پاک میں ان اوہن البیوتی لبیت العنکبوت گھروں میں سب سے کمزور گھر گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے مکڑی کا گھر ہے ایک معمولی سے تنکا لے کے آدمی یوں پھیرتا ہے جالا ٹوٹ جاتا ہے معمولی سے جھاڑو کا تنکا لے لے اسی پتلا کوئی تنکا لے لے یوں پھیرے گا جالا ٹوٹ جائے گا لیکن اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اپنے نبی کی اطاعت فرما رہے ہیں سب سے کمزور گھر سے مکڑی کے جالے کے پاس حضرت بکر نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ یہ تو یہاں تک پہنچ گئے ان کی آوازیں ان کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں پھر ان میں سے کافر غار کے منہ کی طرف بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا آپ نے شاپ بنایا کہ نہیں ان کو یقین ہے کہ مندر نہیں ہے اگر ان کو ذرا بھی شک ہوتا تو یہ آدمی ہے اس طرح منہ کر کے پیشاب نہ کرتا یہ جو غار کے منہ کی طرح پیشاب کر رہا ہے ان کو یقین ہے غار کے اندر کوئی نہیں اللہ حفاظ کر اللہ حفاظ کرنے پر آئے تو سو آدمی ایک آدمی کا بال کا نہیں کر سکتے ایک آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ مکہ مکرمہ کے کافر چاروں طرف دوڑ رہے پھر رہے ہیں اور کھوج لگاتے لگاتے غار کے منہ تک پہنچ گئے لیکن اللہ نبی کی حفاظت فرما رہے کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے عقل میں نہیں آ رہا عقل اللہ نے آنکھیں اندھی کر دی عقل معاف کر دی بھائی جھانک کر دیکھ تو لو اس کے اندر نہ ہو ہو سکتا ہے نوکری نے بعد میں جالا نہیں اللہ حفاظ حفاظ ہمارا چاہتے ہیں اللہ نے ان کی حفاظ کا فیصلہ فرما دیا ہے اب کوئی مجال نہیں کہ ان کو نقصان اچھا چلتے ہیں تشریف لے آ رہے ہیں مری کی طرف سلاخا پیچھے سے آ گیا گھوڑے پہ آ رہا ہے یا رسول اللہ یہ سلاخا آ رہا ہے پکڑنے کے لیے آیا گھبراؤ نہیں ابو بکر گھبراؤ جب قریب پہنچے حضور نے دعا فرمائی اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے وہ سمجھ گیا کہ حضور کی بد دعا میرے گھوڑے کے پاؤں زمین بڑی کوشش کی بڑا زور لگایا پاؤں نکل تیری زمین سے پھر کہا ہے محمد تم دعا کر دو اللہ مجھے مصیبت سے نجات دے دے آپ نے دعا فرمائی گھوڑے کے پاؤں نکل پھر لانا چاہیے سو اونٹ معمولی انعام تو نہیں تھا پھر لانا چاہیے پھر آپ کی طرف بڑھا پھر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی پھر گھوڑے کے پاؤں دھس گئے پھر نکالنے کی کوشش کی تین مرتبہ تیسری مرتبہ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دعا فرما دیجئے اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو پیچھا نہیں کروں گا اور واپس جاؤں گا اور بلکہ جو اس رخ پہ آ رہے ہوں گے ان کو بھی میں واپس کر دوں گا کہ میں بہت دور تک ہو کر آ گیا اس راستے پر نہیں واپس جاؤں اور کہیں تلاش کروں ان کو بھی میں غلط راستے پر ڈال دوں گا آپ نے دعا فرما دی تیسری مرتبہ بھی گھوڑے کے پاؤں پھر آپ کی دعا سے زمین سے نکل آئے پھر اے سراقا تمہارا کیا حال ہوگا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے کسرا اس زمانے کی بڑی طاقتور حکومت تھی کیسر اور کسرا روم اور فارس کسرے کنگن وہ تو حیران رہ گیا وہ سب بعد مسلمان ہو گئے تھے کہا کہ کسرے ابن حرمز کسرے ابن حرمز کنگن آیا کہ ہاں کس نے کی کنگن آپ نے بشارت دی کہ تم زندہ رہو گے اور فارس فتح ہوگا اور اس کے خزانے جب میں آئیں گے اس کے کنگن تم کو تمہارے ہاتھ میں ہوں گے تم کو دیے جائیں اب یہ وعدے کے مطابق واپس چلے گئے واجدہ نبھایا انہوں نے جو اس راستے پر آ رہے تھے سب کو غلط راستے پہ ڈال دیا کہ نہیں یہاں نہیں ہے بہت آگے جا چکا یہاں نہیں ہے کہیں اور تلاش کرو سب کو آ سکتا اللہ عباد آتے ہیں تو دشمن کے ذریعے اللہ عبادت فرما رہے مکڑی کے جالے سے عبادت فرما رہے ایک مٹھی مٹی سے سو آدمیوں کی آنکھوں میں مٹی پہنچا کر اپنے نبی کی حفاظت جو دشمن تھا آپ کو پکڑنے قریب پہنچ گیا تھا تین دفعہ گھوڑے کے پاؤں زمین دھسے وہی دشمن آپ کے بچانے کے ذریعہ بن گیا اس راستے میں جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو ان کو غلط راستے پہ ڈالنا ہے کہتے یہاں نہیں یہاں نہیں ہے میں دیکھ کر آگے کیوں جا کے تلاش کروں اس سے اللہ پاک مانگ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا میرے دوست بزرگو یہ یقین ہم نے بنانا ہے اور یقین کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو لانا ہے سب سے بڑا حکم تو نماز کا ہے سب سے بڑا حکم تو نماز کا ہے آج امت کا کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت کا بیشتر حصہ اللہ کے سب سے بڑے حکم کو چھوڑے ہوئے نماز کو چھوڑے ہوئے اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں اہتمام نہیں کرتے گھر میں پڑھ لی مسجد میں پڑھ لی قضا ہو گئی بعد میں دو نمازیں پڑھ لی وہ بھی اہتمام نہیں کرتے جو اللہ کا سب سے بڑا حکم اللہ سے لینے کا بڑا آسان راستہ اللہ سے لینے کا بہت آسان راستہ اپنی ہر ضرورت پوری گرانے کا بہت آسان راستہ نماز پڑھے اللہ سے مانگے اللہ دینے والے صحابہ نے یہ سیکھا تھا اپنا یقین بنایا تھا ایک اللہ پاک کی ذات عالی میں یقین بنایا اور نماز اپنی جاندار بنائی اور نماز پڑھ پڑھ کے اللہ سے لینے والے بن گئے نماز پڑھ کر اب اللہ سے لینے والے بن گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ مویشی پیاسے ہو گئے بابا سوکھ گئے آپ نے کیا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ دعا کروں اللہ تعالیٰ دعا کروں اللہ العزت بارش ساتھ سکتا دعا ممبر بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے اور دعا فائی اللہ اللہ پر بارش اے اللہ پر بارش برسا آپ کے بھی نماز آپ نے خطبہ دیا نماز شروع کری نماز ختم نہیں ہوئی تھی چاروں طرف سے بادل آ گئے اور بارش برستی شروع بارش برستی شروع اتنی بارش اتنی بارش اب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر اپنے گھروں میں جانا مشکل ہو گیا بچتے بچاتے کہیں کوئی چھت ہے اس کے نیچے جا رہے ہیں دوڑ کر کہیں کوئی گھر کی چھت ہے مکان دکان کی چھت ہے حضور دیکھ کے مسکرانے لگے کہ انسان بھی کتنا کمزور ہے پہلے بارش مانگ رہے تھے اب بارش آ گئی تو بارش سے بچ رہے ہیں ایسی بارش ایسی بارش ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی اگلے جمعے کو سرکار تشریف لائے کی پڑھانے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے صحابی کھڑے ہو گئے اور ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہی صحابی تھے جو پچھلے جمعے کھڑے ہوئے تھے یا کوئی دوسرے تھے یا سو اللہ مکان گر گئے مکان گر گئے کچے مکان تھے غربت کا زمانہ تھا کچے مکان تھے یا سو اللہ مکان گر گئے مویشی ڈوب رہے تم کیا چاہتے ہو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے جی ہاں رسول اللہ تم بہت ہو گئی ایک ہفتے سے بارش ہو گئی بہت نے وہی بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے اے اللہ پہاڑوں پر برسا وادیوں میں برسا اور جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں برسا ہم سے اس بارش کو ہٹا دے اللہ حوالینا ولا علینا راضی کہتے ہیں آپ نے یہ دعا مانگی اور اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا دائیں بائیں اشارہ کیا تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینہ منورہ کے اوپر سے آسمان آسمان پہ سے بادل ایسے چھٹ گئے جیسے پیالہ ہوتا ہے گول پیالہ ایسے مدینہ منورہ کے اوپر بادل نہیں تھے اور چاروں طرف بادل تھے آس پاس کے لوگوں نے آگے بتایا ایک مہینے تک بارش ہوتی رہی سرکار کی دعا جمعے کے دن جمعے جمعے کے وقت کی دعا تھی ایسی قبول ایسی قبول مدینہ منورہ میں ایک ہفتے تک ہوتی رہی پھر آپ کی دعا سے روکی اور آس پاس وادیوں میں پہاڑوں میں ایک مہینے تک بارش ہوتی رہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کامل اور مکمل دین دیا ہے بہت آسان دین دیا ہے اس پر چل کر اللہ رب العزت سے اپنی ضرورتیں ہم پوری کروا سکتے ہیں آج ہماری نماز کا حال جیسا ہے ہم کو پتا ہے اپنے لباس میں اپنے کرتے میں جی ہم ایک ایک چیز دیکھتے ہیں درزی سے کہتے ہیں کرتے کی آستین ایسی ہونی چاہیے اس کا گریبان ایسا ہونے چاہیے بٹن اتنے ایک ایک چیز اور نماز کے بارے میں محنت نہیں کرتے نماز کیسی پڑھنی چاہیے نماز میں میرا رکو کیسا ہونا چاہیے سجدہ کیسا ہونا چاہیے قیام کیسا ہونا چاہیے نماز میں میرے دل کا دھیان کیا ہونا چاہیے سجدے میں جانے سے پہلے جب میں قیام میں ہوں تو میری آنکھ میری نگاہ کی کہاں ہو رکوع میں نگاہ کہاں ہو سجدے میں یہ نگاہ کہاں ہو اتیاد بیٹھوں میں نگاہ کہاں ہو ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں نماز سے پوچھتے نہیں ہم اپنی نماز کو ہم بنائے ہماری نماز ایسی بن جائے ایسی بن جائے سلو کمار ایسے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے مجھ کو دیکھتے ہو جیسے مجھ کو نہ پڑھتے دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو حضرت ادبر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کی نماز ہو بہو ایسی نماز تھی جیسے جیسے حضور کی نماز تھی صحابہ نماز پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے زمین میں کسی نے لکڑی گاڑ دی کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی کوئی حرکت ہمیں تو ہماری نماز تو ایک مکھی آ جائے ایک مچھر کے بعد آ کے بھون بھون کرے تو ہماری نماز کی توجہ ختم ہو جاتی ایک مچھر اور ان کی نماز ان کی نماز ایسی جیسے کسی نے زمین میں لکڑی کاٹ دی ایسی نماز پڑھنے والے بنے اور جب ایسی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول ان کی دعا کو قبول مت میرے محترم بھائی دوست مجھے یہ محنت کا راستہ ہے اللہ نے بہت آسان دین دیا ہے ہر انسان اس پہ چل سکتا ہے مالدار بھی بھی جی مالدار بھی غریب بھی بیمار بھی تندرست بھی مرد بھی عورتیں بھی سب اس میں چل سکتے ہیں آسان دین آسان اس پہ عمل کرنا آسان ہے اور دین عین فطرت کے مطابق دین عین فطرت کے جو انسان کی اللہ نے فطرت بنائی ہے دین اس کے مطابق اتارا جب دین پر آدمی چلتا ہے تو دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہاں دین کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا وہ زندگی تنگ ہوگی یہ الگ بات ہے کہ کسی کا منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے بخار آتا ہے منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے تو اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے ایسے اگر کوئی دین پہ نہیں چلتا دین سے دین سے دور ہوتا ہے تو اس کو بے دینی کی چیزوں میں مزہ آنے لگتا ہے اور دین پہ چلنے میں اس کو جو ہے مشکل لگتا ہے حالانکہ دین پہ چلنا مشکل نہیں دین پہ چلنا انتہائی آسان عین فطرت کے مطابق اب وہ جو چلنا اس کو مشکل لگ رہا ہے وہ اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جیسے بخار والے کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے ہر چیز کڑوی لگتی ہے چینی بھی کروی لگتی ہے میٹھی چائے کروی لگتی ہے اس کو کہتے ہیں چینی جو چائے میٹھی ہے دیکھو پی کے ہو میٹھی چینی ڈالی کڑوی ہے کوئی چیز کو تو کہتے ہیں کڑوی ہے اس کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہو ایسے ہی جب دین پر نہیں چلا بے دینی سے زندگی گزارتا رہا اب دین کے اعمال میں اس کو لذت نہیں آتی اس کو حلاوت نصیب نہیں ہوتی نماز پڑھ کر وہ سکون نہیں ملتا نماز نہیں پڑھتا پڑھتا تو وہ سکون نہیں ملتا نماز اس کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے نماز اس کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے نماز کے لیے وقت نکالنا ایک اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے یہ کیوں اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی بگاڑی اپنا یقین اس کا اس کا اپنا یقین بگڑ گیا اعمال بگڑ گئے اب نماز کے لیے اس کا آنا مشکل ہوگی مشکل ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے خاص صحابی ان کا باغ تھا مالی آیا رکھوالا اس کا کہا کہ ایک عرصے سے بارش نہیں ہو رہی مدینہ منورہ میں باغات تھے کھجوروں کے باغات تھے عام طور سے لیکن کسی کسی باغ میں کنواں ہوتا تھا اور باقی نہر چشمے یہ تو تھے نہیں بارش سے سیراب ہوتے تھے رکھوالا آیا اس نے کہا یہ جی، کسے سے بارش نہیں ہوئی آپ کا باغ سوکھ رہا ہے اچھا چلو چلتے ہیں وہاں گئے تشریف لے گئے وضو کیا اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ پھر اللہ پاک سے دعا مانگی اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو آس پاس آسمان میں دیکھو کہیں بادل نظر آ رہا ہے اس نے چاہو تو اپنی گاہ دوڑائی اور کہا کوئی بادل نظر نہیں آ بہت اچھا دوبارہ کھڑے ہوئے پھر دو رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر دعا مانگا تو اس سے کہا آپ دیکھو چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور اس نے کہا کوئی بادل نظر نہیں آیا کسی مرتبہ کسی مرتبہ اٹھے پھر دو وقت نماز پڑھی یعنی ان کا یقین تھا اللہ رب العزت دیں گے اللہ رب العزت ہماری ضرورت پوری فمائیں گے اور نماز کے اثر پوری فمائیں گے ایک دفعہ دعا کا قبولیت ظاہر نہیں ہوئی پھر دوبارہ نماز پڑھی پھر دعا مانگی پھر دعا کی قبولیت ظاہر نہیں ہوئی پھر تیسری مرتبہ ان کا یہ یقین تھا کہ کھٹکھٹائے جا کھٹائے جا کبھی نہ کبھی تو کھلے گا در اور اور در ہے کون سا جس پہ جاؤں اور در ہے کون سا جس پہ جاؤں میں مانگوں گا اسی سے مانگوں گا اور دل کا یقین بھی یہی تھا اللہ دیں گے اور اسی راستے سے دیں گے تیسری مرتبہ اٹھے دو گھر نماز پڑھی پھر اللہ سے دعا کی پھر اللہ سے دعا مانگی اور پھر غلام سے پوچھا اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اس نے کہا کہ وہ آسمان کے کنارے پر ایک چھوٹا سا بادل ہے پرندے کے پر کے برابر بتا بھی دیا اس نے اتنا چھوٹا بادل ہے جسے پرندے کا پر پایا کہ بس بس اللہ رب العزت اسی پر اسی پر اسی بادل کے ذریعے ہماری مدد سمجھ چانچے حدیث پاک بات قدسی ہے انا عند ظنی عبدی بھی میرا بندہ جیسے میرے ساتھ یقین رکھتا ہے جیسے میرے ساتھ یقین رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں یقین تھا اللہ دیں گے اس راستے سے دیں گے چاچے وہ بادل آہستہ آہستہ قریب آتا گیا باغ کے اوپر چھا گیا اور برسنا شروع ہو گیا برسنا شروع ہو گیا اپنے غلام کو گھوڑا دیا اپنا کہ جاؤ اس پہ سوار ہو کر جاؤ اور چاہو تو دیکھو بارش کہاں کہاں تک ہو رہی غلام کیا اور بہت جلدی واپس آیا اور قسم کھا کے کہا کہ جہاں جہاں تک آپ کے باغ کی حد ہے وہاں وہاں تک بارش ہے جہاں باغ کی حد ختم بارش ختم اللہ سے مانگا اپنے باغ کے لیے مانگا اللہ عزت نے جیسا مانگا ایسے عطا فرمایا دینے والے ہیں عطا فرمانے والے ہیں ہم نہیں مانگتے اس سے ہم نہیں مانگتے یقین اپنے یقین کو بنائیں اپنے اعمال پر محنت کریں اپنی نماز پر محنت کریں اور علماء سے پوچھ پوچھ کر نماز کے اور دین کے مسائل معلوم کریں اس پر اپنی زندگی کو لائیں میرا اس کوئی ایسی چیز تو نہیں جو حرام شامل ہو گیا ہو حرام کا ایک چلا اچھا جائے تو چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی دعا کیسے قبول ہوگی اپنے کاروبار کے مسائل پوچھیں علماء سے کر گھر کی زندگی میں کیسے گزاروں اور گھر کی زندگی میں سنت کیا ہے گھر کی زندگی میں سنت حضور کی گھر کی زندگی کیسی تھی علماء سے پوچھو سیرت کی کتابوں کو پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ازواج متحرات ایک وقت میں آپ کی رہی ہیں کبھی بھی اپنے ازواج متحرات کو آپ نے مارا نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ نرمی اور لطف اور مہربانی بعض دفعہ آپ کو ناگواری بھی ہوئی کہ ناگواری برداشت ایک مرتبہ ایک امین نے ایک برتن میں کچھ کھانا بھیجا باری تھی دوسری عمر امین کی حضور کے گھر میں تھے ان دوسری امین نے کھانا پیالے میں ان کے گھر میں بھیجا حضور کے لیے ان کو بڑا وہ آیا غیرت سی آئی کہ حضور میرے گھر میں ہیں اور کھانا یہاں بھیج رہی ہیں جب حضور کے گھر میں جائے تو وہاں کھلائیں یہاں میں کھلاؤں گی اب یہ اپنی سعادت سمجھ رہی تھی غصے میں آ کر جوش میں آ کر جو ہاتھ مارا جو لانے والی بچی تھی اس کے ہاتھ سے برتن گرا اور کھانا بھی نیچے گر گیا اب ہم جیسا کوئی ہو تو غصے میں آ جائے حضور بیٹھ گئے اور کھانا جمع کرنے لگے اور ساتھ ساتھ سماتے جا رہے ہیں تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تمہاری ماں کو غیرت آ گئی اور کھانا جمع کیا اور پایا کہ جو برتن تم سے ٹوٹا ہے اس برتن کے بدلے دوسرا برتن ان کو بھیجو اس سے نہیں ہوئے ناراض نہیں ہوئے بھائی میرے لیے کھانا بھیجے تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے تم کو دخل دینے والی جیسے تم میری زوجہ ہو وہی میری زوجہ ہے نہیں نہیں ایک لفظ آپ نے اپنے ہاتھ سے سمیٹ رہے ہیں آپ اور مارے ہیں تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تمہاری ماں کو غیرت آ گئی کھانا سمیٹا اور میں پیارے کے بدلے پیارا بھیجو تو اپنی ازواج آزماج ہوتا ایک مرتبہ حضرت عائشہ زیادہ تراف فرماتی ہے کہ مسجد النبی میں کچھ کے لوگ رہنے والے آئے جو نیزہ بازی کا دکھایا کرتے تھے مظاہرہ کرتے تھے تو آپ نے ان سے کہ دکھاؤ اپنے کرتب دکھاؤ اور آپ سامنے کھڑے ہو گئے باتیں کہ میں آپ کی اوٹ میں ہو کر آپ کے ہاتھ کے نیچے سے ان کو دیکھتی رہی جب کافی دیر گزر گئی اب مجھے اندازہ ہوا کہ حضور بھی تھک گئے ہوں کھڑے کھڑے لیکن میں یہ دیکھتی رہی کہ حضور کے دل میں میری کتنی محبت ہے اور میری وجہ سے حضور کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں وہ گرفت دکھا رہے ہیں حضور کھڑے میری خاطر مجھے دکھانے کے لیے ایک اشاعت میں آیا او عائشہ چلو ریس لگاتے دوڑ لگاتے ریس لگاتے اللہ کے نبی دو جہاں کی سردار اپنی زوجہ مطالعہ سے سفر میں تھے ذرا دوسری طرف سے پیچھے تھے اور ریس لگاتے دوڑ لگائی عائشہ فرماتی کہ میرا اس وقت جسم میرا دبلا پتلا تھا میں حضور سے آگے بڑھ گئی جیت گئی میں حضور سے چلو بھائی عائشہ جیت گئی پھر کسی موقع پر دوسرا کہیں سفر ہوا فرماتی کہ اب میرا جسم کچھ بھاری ہو گیا تھا اب میرا جسم کچھ بھاری ہو گیا تھا حضور نے فرمایا عائشہ اور دوڑ لگائیں چلو یاسر ضرور اب دوڑ لگائی حضور نے اپنی زوجہ متحرہ کے ساتھ اب حضور آگے بڑھ گئے اب عائشہ پیچھے رہ گئی ادب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تھا نا میں پیچھے رہ گئی عائشہ اپنا حضور بیان کر رہی ہے میں اس لیے پیچھے رہ گئی حضور شاید کہا عائشہ وہ جو تم جیت گئی تھی نا آج میں جیت گیا برابر سرابر ہو گیا برابر سرابر ہو گیا چونکہ عائشہ کا جذا اور ازواق کے مقابلے میں عمر میں کم تھی اس لیے حضور ان کی خوشی کے لیے ایسی چیزیں بھی سماجی کرتے تھے کرتے تھے ایک مطلب مایا عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو نا مجھے میری کو تمہیں بات اچھی نہیں لگتی تو میں پچھان لیتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو یا رسول آپ کیسے پہچان لیتے ہیں کہ ہاں جب تم غصے میں ہوتی ہو نا تم یوں کہتی ہو لا ورب ابراہیم تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے حضرت علیہ السلام کے رب کی قسم اور جب تم خوش ہوتی ہو نا تم کہتی ہو لا ورب محمد <laughs> یاسو اللہ بات تو ایسی ہے لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوتا لیکن میں زبان سے آپ کا نام نہیں لیتی لیکن میرے دل میں تو آپ کا نام ہوتا ہے آپ کی محبت ہوتی ہے فرمایا کیا میں تمہارا غصہ پچھان لیتا ہوں غصے تم کہتی ہو لا و رب ابراہیم اور جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا و رب محمد آپ نے شاد میں پندرہ شعبان کی رات میں آپ گھر سے تشریف لے گئے قبرستان جنت البقی عائشہ کی آنکھ کھل گئی دیکھا حضور آرام نہیں فرما رہے بستر خالی ہے گھبرا کے اٹھ اٹھی کہاں ہے حضور گھر میں دیکھا گھر میں نہیں ہے باہر نکلی تلاش کرتے کرتے قبرستان تک پہنچ گئی کیا سوچ اللہ آپ لے جائے میں پریشان ہو گئی ہاں تمہیں خیال ہوا ہوگا کہ شاید میں کسی دوسری زوجہ گھر میں چلا گیا ہوں نہیں نہیں اللہ اللہ کے سول کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرتے باری تمہاری ہو یا گھر میں چلا جاؤں ایسا نہیں ہو خیر اب یہ کہ اتنی زیادہ محبت کا اظہار اپنی ازواج متحرہ سے ایک مرتبہ صرف روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ ناگواری ہوئی اور آپ ازواج وہ بھی کس بات پر کہ ازواج متحرات نے اپنے نفقے میں کچھ ذاتی کا تقاضا کیا تھا کہ ہمارا جو خرچ آپ دیتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کچھ اضافہ نبی کی ازواج اور ان سے نفقہ نفقی ذاتی کا مطالبہ کریں اللہ اکبر پھر آپ جو ہے بالا خانے میں تشریف لے گئے لمبا واقعہ ہے مطلب یہ کہ آپ اپنے ازواج مطالعات سے بعض ناگوار باتیں بھی سامنے آتی تھیں لیکن کبھی آپ ان پر ناراض ہونا ان کو مارنا تو کبھی ثابت نہیں ازواج مطالعات کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے وہ تو گھر کی مصنوعات نہیں باہر بھی کسی کو آپ نے اپنے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں کیا اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں غزوہ احد میں کافر نے آپ کو پتھر کھینچ کے مارا آپ کے منہ پر لگا ہور زخمی ہو گیا سے خون بہنے لگا اللہ کی نبی کا خون ایک ایک خون کا ایک قطرہ زمین آسمان و کی آپ کا خون بہ رہا ہے آپ کی دانت مبارک ٹوٹ گئے شہید ہو گئے صحابی ناس کیا سوچتا اب تو ان کے لیے بدوا فرما دیجیے آپ کے صحابہ کو زخمی کیا آپ کے صحابہ کو شہید کیا حتیٰ کہ آپ کو بھی زخمی کر دیا آپ نے ہاتھ اٹھائے صحابی سمجھے کہ آپ ان کے لیے بدوا فرمائیں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلم اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے یہ جانتے ہیں ایسے آپ کے اخلاق ایسے مجھے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ باہر والوں کے ساتھ ایسا اچھا معاملہ ایک صحابی آئے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے فرمایا عائشہ سے عائشہ سے فرمایا مردوں میں سے کہا اس کے باپ سے اس کے باپ سے اب اتنی محبت اتنا تعلق اتنا جو ہے اچھا اچھا معاملہ اپنے ازواج کے ساتھ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ درخواست کی کہ رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے زندگی میں ایک دفعہ روایت میں آتا ہے دعا فرما دی حضور نے دعا فرمائی اللہ مغفر عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما ہمار وما اعلت اے اللہ عائشہ کی مغفرت سرما جو ان کے پچھلے گناہ وہی معاف کر دیجئے آئندہ جو ان سے گناہ ہوں گے وہی معاف کر دیجئے جو چھپ کے ان سے گناہ ہوئے وہی معاف کر دیجئے کھلم کھلا ہوئے سب معاف کر دیجئے اتنی خوش ہوئیں ہماری محترمہ اما جان رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خوش ہوئیں اتنی خوش ہوئیں کہ خوشی سے دوری ہو گئیں اپنا آپ کا سر آپ کا اپنی گود میں حضور دیکھ رہے تھے اے عائشہ تمہیں میری دعا بہت اچھی لگی تمہیں میری دعا بہت اچھی لگی یا سو اللہ کیوں نہ اچھی لگے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ نے میری دعا ہے اے عائشہ اے عائشہ یہ دعا جو آج میں تمہارے لیے مانگی ہے وہ بھی تمہارے مطالبے پر تمہارے کہنے پر یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز مانگتا ہوں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز مانگتا ہوں اب اگر نماز سے مراد فرض نماز ہے تو دن میں کم از کم پانچ دفعہ تو اپنی امت کے لیے آپ مانگتے تھے اگر نماز سے بات فرض نماز نہیں بلکہ ہر نماز پھر تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ آپ دن میں اپنی امت کے لیے کتنی دعائیں کرتے تھے مردوں کے لیے مسوراک کے لیے ہم کتنے دور چلے گئے آپ کے اخلاق سے کتنے دور چلے گئے آپ کے اخلاق سے آپ کے ازواج مطالعات آپ کے ساتھ آپ کی محنت میں شریک تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت عائشہ کے آنا سے جو بہت زیادہ محبت تھی جیسے میں نے ابھی عرض کیا صحابی نے آگے پوچھا رسول اللہ آپ کو سب زیادہ محبت کس سے میں عائشہ سے محبت سب زیادہ آپ کو اس لیے تھی علماء یہ فرماتے ہیں محدثین یہ فرماتے ہیں چونکہ یہ عمر میں کم تھی ذہن تیز تھا حافظہ بہت قوی تھا اور پھر دین کا اتنا شوق تھا کہ حضور سے پوچھتی تھی سوالات کرتی تھی سوالات کرتی تھی ایک مرتبہ عائشہ نے کوئی سوال کیا آپ سے پوچھا حضور خوش ہوئے ان کے سوال پر اور خوش ہوئے کہا کہ جواب دیا آپ اے اے نے اس طرح کر کے ان کو خطاب فرمایا تو جو ازواج متحرات آپ سے زیادہ پوچھتی تھیں اور آپ کے ساتھ آپ کی محنت میں شریک ہوتی تھیں ان سے آپ کو زیادہ محبت تھی اس لیے کہ جس مقصد کے لیے حضور نے آپ کو اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اور جس مقصد کو لے کے آپ دنیا میں محنت فرما رہے تھے اب جو آپ کے ساتھ اس محنت میں زیادہ شریک ہوتا تھا اس سے آپ کو زیادہ محبت ہوتی تھی حضرت عائشہ سے اسی لیے آتا ہے کہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ سے مروی وہ بہت زیادہ حافظے والی تھیں ذہن ذہین تھیں اور ماشاءاللہ حضور سے پوچھنے والی تھیں پوچھتی تھیں ان کی رفیق حیات تھی گھر میں باہر ہر اور سفر نہیں کے شریک نہیں آپ سے پوچھتی تھی اور محفوظ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی مسئلے میں آپس میں ہمارا اختلاف ہو جاتا اور ہم اس مسئلے کو حل اختلاف کو دور نہیں کر پاتے تھے ہم اما جان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ جی ہم فلاں فلاں صحابی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں تو گھر میں پردہ لگایا اپنے کمرے میں پردہ لگایا ہوا تھا پردہ کھینچ دیا کرتی تھی پھر اللہ بلا لیا کرتی تھی وہ سلام کر کے حاضر ہوتے اپنا مسئلہ اپنا مسئلہ رکھتے تھے اور فرماتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے مسئلہ رکھتے تھے اور وہ ہمارے مسئلے کو فوراً فرما دیا کرتی تھی کہ میں تو حضور سے اس بارے میں اس طرح سنا ہے حافظہ بہت تھا ذہن بہت تیز تھا اس لیے حضور کو ان سے محبت بہت زیادہ تھی کہ ان کے مقصد میں آپ کی محنت میں پوری پوری شریک تھی آج اپنی مصورات کی ہم فکر نہیں کرتے ہماری مصورات کس طرح چل رہی ہیں نماز کا اہتمام بھی کر رہی کہ نہیں ہمیں خیال بھی ہم تبلیغ والوں کی بات کر رہا ہوں باہر کے لوگوں کی بات تو الگ ہے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے رات کو دیر سے سوئے فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے ہمیں اس کے افسوس نہیں کہ ہمارے گھر والے کس طرح اللہ فرمائے جہنم کی کی آگ طرف جا رہے ہیں نماز ادا ہو رہی ہے فضائل نماز ایک روایت آپ نے پڑھی تعلیم میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں ایک نماز کرنے پر ہمارے مولانا حضرت مولانا نظر صاحب علی تو اکثر بلکہ تقریباً تقریباً روزانہ ہی تقریباً تقریباً روزانہ ہی جو مشورے میں یہ بات اشاعت سماتے ہیں مجموعے کو ترغیب دینے کے لیے ایک نماز ادا کرنے پر دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال جہنم میں جلنا پڑے گا کتنی سخت میری بیٹی میری بیوی فجر کی نماز کے لیے اٹھی نماز سزا ہو گئی مجھے کتنا کم ہونا چاہیے اگر اللہ نے معاف نہ فرمایا تو اتنی سخت سزا اتنی سخت سزا اپنی مستورات کی ہم فکر نہیں کرتے ان کا وقت نہیں لگواتے حالانکہ گھر کی مصروعات کی ذمہ داری گھر کے مردوں پر ہے جیسے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا جیسے ان کے کپڑے اور رہنے کے گھر کا انتظام کرنا مرد کے ذمہ ہے مرد کی ذمہ داری ہے ایسے ان کے دین کا خیال کرنا ان کی آماد کا خیال کرنا اب وہ اللہ کے حکموں پر چل رہی ہوں کوئی اللہ کمال گھر میں نہ ٹوٹ رہا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی ہمارے گھر میں کام نہ ہو صحابہ کا تو آتا ہے کہ صحابیات چھوٹے بچوں کو بھی سنت کے خلاف کام نہیں کرنے دیے تھے نہیں بیٹا یہ سنت کے خلاف ایسا نہ کرو یہ سنت کے الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا سیدھا سے کھانا سیدھا سے کھانا سنت ہے کپڑے پہننے ہیں سیدھا سے پہنو اتارنے ہیں الٹے ہاتھ سے اتارو الٹا پاؤں پہلے نکالو شلوار میں سے کرتے میں سے بایاں ہاتھ پہلے نکالو پہنتے ہوئے سیدھا ہاتھ اتارتے پہلے بایاں ہاتھ ایک ایک سنت سکھاتی تھی ایک ایک سنت کا اہتمام کرتی تھی اب یہ اہتمام مستورات کے اندر کیسے آ جائے اور اس کا شوق کیسے پیدا ہو جائے یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم مستورات کو ہم جیسے ہم خود وقت لگا رہے ہیں ہمارے دل میں شوق پیدا ہو رہا ہے سنت والی زندگی اپنانے کا اور سنت کو اپنی زندگی میں لانے کا ایسے ہی مستورات بھی ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور وقت لگوائیں گے تو ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا ان کے اندر فکر پیدا ہوگی اور دیکھیے بچوں کی تربیت تو مستورات زیادہ کرتی ہے کیونکہ بچے زیادہ وقت مستورات کے پاس رہتے ہیں مرد تو صبح کو اپنے کام میں نکل گئے شام کو آئیں گے رات کو آئیں گے اب سارا دن تو بچے مستورات کے پاس رہیں گے مستورات کا ذہن بنا ہوا ہوگا ان کے دل میں نماز کا نماز اعمال کا شوق ہوگا نماز کا اہتمام ہوگا تو بچوں سے بھی میں سات سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم کرو اور دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو ہم کہ بچہ ہے پڑھ لے گا بچہ ہے پڑھ لے گا ہم شروع میں رعایت کرتے تھے اور بعد میں ہم جو آکی علماء کے پاس ہوتے ہیں کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا بہت کہتا ہوں میں نے مارا بھی اس کو سزا بھی دی یہ بھی کیا وہ بھی کیا نماز نہیں پڑھتا تو شروع میں خود ہی تو بچے کی آدھ نگاری ہمارے اپنا گھر کا ماحول اگر سنت کے مطابق ہے اعمال کے مطابق ہے دین کے مطابق ہے تو بچوں کی تربیت بھی دین کے مطابق اعمال کو پہ ہمارے گھر کے ماحول اگر سنت کے خلاف ہے ہمارے گھر کا ماحول اگر سنت کے خلاف ہے تو بچے سنت والی زندگی نہیں اپنا سکتے خیال ناممکن میں تو اس کے تائید میں کرتا ہوں کہ دیکھیے جن گھروں میں جن گھروں میں پشتو زبان بولی جاتی ہے تو ان کے بچے کون سی زبان سیکھتے بھائی پنجابی میں بتا دیجیے بھائی آپ اللہ سے پوچھ رہا ہوں جن گھروں میں پشتو زبان بولی جاتی ہے ہمارے پشتو والے بہت سارے بھائی بیٹھے ہوں گے مجمع میں تو کون سی زبان سیکھتے ہیں بچے پشتو سیکھتے ہیں اور جن گھروں میں اردو بولی جاتی ہے تو وہ تو پشتو بولتے ہوں گے نا اردو بولتے یہ کہاں سے سیکھی اردو انہوں نے یہ پشتو کہاں سے گھر کے ماحول سے گھر میں چونکہ اردو بولی جا رہی ہے تو بچے اردو بول رہے ہیں گھر میں پشتو بولی جا ایسے ہی گھروں میں اگر دین کا ماحول ہوگا اعمال کا اہتمام ہوگا <coughs> سنتوں کا اہتمام ہوگا تو بچوں کے اندر خود بخود یہ چیز آئی ہمارے مولانا جمشید صاحب استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فما کرتے تھے بچپن کی بات بچپن تک نہیں جاتی ہے بچوں کو جس چیز کا عادی بنا دیا بچپن میں جس چیز جس چیز پر ان کو جس جگہ پہ ان کو ڈال دیا بچپن کی عمر تک یعنی بڑی عمر عمر کی بڑی تک وہ چیز نہیں ان سے جو بچے بچپن میں نمازی ہو گئے وہ بڑی عمر تک نمازی رہتے ہیں نماز کا اہتمام کرتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جن بچوں کو بچپن میں نماز کے لیے اٹھایا میں فجم سوچ دو سوچ دو بچہ ہے پڑھ لے گا بعد میں پڑھ لے گا ہم نے اس کو اصطلاح اصطلاح کی جو ہے اس کی عادت خراب کر دی حدیثی میں آتا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ کلو او یورد او یمجسانی کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا رسول یا نسانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی آگ کا پوچھنے والا یعنی کیا مطلب اس حدیث پاک سے مفہوم ہوتا ہے گھر کا جیسا ماحول ہوگا اگر گھر مسلمان والا مسلمان کا ہے لیکن ماحول یہودیت والا ہے گھر مسلمان کا ہے لیکن ماحول نسانیت والا ہے ان کا کھانا پینا کرسی بیزوں پر نسانا نسانا کے طریقے پر ان کا لباس نسانیوں کے طریقے پر یہودیوں کے طریقے پر جی، یا غیروں کے طریقے پر اب ہم یہ چاہیں کہ ہمارا بچہ پکا نمازی بن جائے پکا دیندار بن جائے یہ نہیں ہو سکتا گھر کا جیسا ماحول ہوگا بچے ویسے بنے اور اس کے لیے عورتوں کا بہت دخل ہے عورتوں کا وقت لگوائیں اپنے ساتھ جماعت میں لے کر جائیں تین دن لگوائیں پندرہ دن لگوائیں چلہ لگوائیں کہ اللہ کا توفیق دیں تو تین مہینے کے لیے اپنی مصرات کو بیرون ملکوں میں لے جائیں اللہ اکبر بیروں ملک میں جماعتیں جاتی ہیں مردوں کی اللہ پاک اس کام کو ہم مردوں کو جا رہے ہیں اور جب مستورات کی مہاں مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں اللہ پاک ان مستورات کے ذریعے سے وہاں کی مستورات میں کام پھیلتا ہے کام چلتا ہے اور دیر میں چلنے والی بنتی ہیں وہ مستورات جو بے حیائی کے انداز بازاروں میں پھرتی تھیں بے حیائی کے اندازے پھرتی تھیں اللہ کا شکر ہے جماعتوں کے جانے کی برکت سے ان کے برخوں کو دیکھا ان کے چہروں کو دیکھا ان کے اعمال کو دیکھا اللہ نے ان کو بھی توفیق دی اب پورے پردے میں آ گئی گھر سے باہر نکلتی نہیں اگر نکلتی ہے تو با پردہ بھٹے میں نکلتی جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کر رہی کرغستان ایک ملک ہے روس کی ریاست کا وہاں جماعت گئی مردوں کی مسجد میں مغرب کے بعد بیان کر رہے تھے مسجد دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی تو مستورات بڑی عمر کی مستورات مسجد کی دیوار کے پاس آ کے بیٹھ گئی ان کا بیان سنتی نہیں ان کے بیان سنتی رہی جب بیان ختم ہوا تو کھڑی ہوئی اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا جماعت والوں سے کہ دیکھیے آپ لوگ پاکستان سے آئے ہیں اور آپ آ کے مردوں محنت کر رہے ہیں اور مردوں کو ان کو دین سکھا رہے ہیں ان کو دین پر چلنے کا شوق دلا رہے ہیں ہم مستورات کو کون ہمیں دین سکھائے ہم مستورات کو کون آگے سکھائے آپ جب واپس جائیں گے اپنے ملک پاکستان میں اپنے بزرگوں سے کہیں کہ ہم آپ کی بہنیں ہیں ہم آپ کی اسلامی بہنیں ہیں دینی بہنیں ہیں آپ مستورات کو جماعتوں میں بھیجیں تاکہ ہم بھی ان سے اپنا دین سیکھ سکیں ہمارا کون خیال کرے گا ہمیں آگے کون سکھائے گا جب جماعت یہاں پہنچی وقت پورا کر کے تو ماہانہ مشورہ چل رہا تھا ہمارے قابل حیات تھے مفتی صاحب قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ حاجب دعا صاحب تو ابھی انتقال ہوئے سارے ہزار حیات تھے جب مشورے میں آئی کا سنائی اس جماعت نے اور پھر آخر میں ان مستورات کا پیغام پہنچایا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کی اسلامی دینی بہنیں ہیں ہمیں کون دین سکھائے گا ایک عرصے رات سے ہم کفر کی سختیوں میں کفر کی سختیاں ہم جھیلتے رہے مشقتیں برداشت کرتے رہے کلمہ پڑھنا جرم تھا نماز پڑھنا جرم تھا اب اللہ نے ہمیں کچھ موقع دیا ہے ہمیں کون سکھائے گا حضرات کی گردنیں جھک گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے اور فایا کی ہماری بہنیں سچ ہیں ہم ان کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا ہم ان کی فکر نہیں کریں گے ان کے دین کی ان کے اعمال کی کون فکر کرے گا ابھی جماعت بناؤ وہیں بیٹھے بیٹھے جماعت بنائی اور اسی مرضی سے جماعت تیار ہو گئی اس جماعت میں جو پہلی جماعت میں گئے تھے ان میں سے بھی ایک ساتھی اپنی اہلیہ کے ساتھ اس جماعت میں چاہیں وہ بھی تیار ہو گئے الحمد للہ اور وہ ساتھی تیار ہوئے جن کو وہاں کی مقامی زبان بھی آتی تھی اور زبان سیکھی تھی انہوں نے وہ جماعت گئی مستورات کی اور کتنا معلوم کتنی مستورات نے اپنی غلط زندگی سے توبہ کی غلط زندگی سے توبہ کی اور دین پر چلنے کا عزم کیا اور دین پر چلنا شروع کر دیا اور گھروں میں الحمدللہ اعمال دعوت شروع ہو گئے تعلیم ہونے لگی بچوں کی دین کے مطابق تربیت کرنے لگی اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرایا کہ ہمارے بچے حافظ بن جائیں عالم بن جائیں اور خود پردے میں آ گئیں ان کے مرد ان کے مرد جو ہے وہ دین پر چلنے والے بن گئے ایک جماعت کی جانے سے اللہ پاک کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے اللہ تعالیٰ ایک عظیم میں عطا فرمائی ہے ایک عظیم عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وقت اس کام اس محنت کو اس کے اس کے تقاضوں کے ہمیں چلنے کی اور اصولوں کے ساتھ چلنے کی ہمیں توفیق پوری دنیا میں اس کام کو لے کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے کی توفیق ماشاء اللہ مجمع کا مجمع بیٹھا ہوا ہے سب ارادہ کریں خود بھی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ساری زندگی لگائیں گے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کریں گے اور اپنی مصورات کا وقت لگوائیں گے اور ان کو بھی جس طرح وہ محاد المومنین رضی اللہ عنہ اجمعین حضور کے ساتھ آپ کی محنت میں پوری پوری شریک تھی اس طرح ہم بھی اپنے اپنے مستورات کو اپنی بچیوں کو اپنے دین میں اور دین کی محنت میں ان کو شریک کریں گے تاکہ وہ بھی اللہ کی نگاہ میں اللہ کی نگاہ میں عزت والی بن جائیں اللہ کا اللہ کا اللہ کی نگاہ ان پر رحمت والی اور پیار والی اللہ کی نگاہ ان پر پڑے ہم مردوں پر بھی اور مستورات پر بھی دیکھیے اللہ پاک کسی سے رشتہ نہیں ہے لم یلد و لم یولد نہ اللہ کا کوئی بیٹا نہ اللہ خود کسی کے بیٹے اللہ کہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری مددیں اس کے ساتھ ہوں گی اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی برکتیں نازل ہوں گی اور دین پر سے زندگی دین سے زندگی جتنی دور ہوتی چلی جائے گی اور دین پر چلنے میں جتنی کمی آئے گی اتنا اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے برکتوں کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ ہمیں شاد مانتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف فرما تھے دو صحابی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے میں بھی پہنچ گیا سلام کر کے میں بھی بیٹھ گیا اب ہم آپ کے پاس تین صحابہ ہو گئے حضور کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں سات دانے کھجور کے تھے صرف سات دانے اور صحابہ ہم تین بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے مایا بسم اللہ پڑھو کھاؤ کہ ہم تینوں نے بسم اللہ پڑھی اللہ کا نام دیا کھجوریں کھانی شروع کر دی کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کھجوریں ختم نہیں ہو رہی جب ہم تینوں کا خوب پیٹ بھر گیا اور کھجور کھاتے ہوئے کھجوری گٹلی دوسرے ہاتھ میں دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں رکھتے رہے کھجور اٹھائی کھائی گٹلی یہاں رکھی جب پیٹ بھر گیا ایک صحابی نے اپنی مٹھی کھولی گٹلیاں گنی تو ان کے ہاتھ میں پچاس گٹلیاں تھیں دوسرے صحابی نے مٹھی کھولی اور اس میں گٹلیوں کو گنا ان کے ہاتھ میں بھی پچاس گٹلیاں حضرت ابو رضی اللہ عنہ شاہد ماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کھولی اپنے ہاتھ کی گھٹیاں گنی تو میرے ہاتھ میں چون گھٹیاں تھی پچاس اور پچاس سو اور چون ایک سو کھجوریں ہم تینوں نے کھا لی اور پلیٹ میں سات دانے کھجور کے ویسے کے ویسے رکھے ہوئے تھے جب دین پر چلنے والے بھریں گے اور دین کی محنت کرنے والے بھریں گے اللہ رب العزت سے رحمتوں کی برکتوں کے دروازے کھلیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں برکتیں نازل ہوں ایک مرتبہ مسجد نبی تشہ حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر شرید نوش مارے تھے یہ معمول تھا کہ صبح کو شرید بنایا کرتے تھے پھر چاش کے وقت حضور بھی اور صحابہ مل کر اس پیالے میں سے شرید کھایا کرتے پیالہ بہت بڑا تھا چھ آدمی مل کے اٹھایا کرتے تھے اس کو اتنا بڑا پیالہ اس میں شرید بناتے تھے باتیں کہ میں حاضر ہوا حضور بھی اور صحابہ بھی شدید نو شمارے تھے جگہ تھی نہیں بیٹھنے کی کسی نے مجھے بلایا نہیں میں کھڑا رہا اتنے میں سب کھا کے فارغ ہو گئے پیالہ خالی ہو گیا اور پیالہ اٹھا لیا گیا اب حضور کی نگاہ مجھ پڑی ارے ابو رہا تم نے کچھ نہیں کھایا یا رسول اللہ جگہ تھی نہیں بیٹھنے کی مجھے کسی نے بلایا نہیں اچھا لاؤ بھائی پیالہ واپس لاؤ پیالہ منگوایا واپس آپ نے پیالہ خالی تھا لیکن جو پیالے کی طرزیں تھی جو پیالے جو جوڑ ہوتے ہیں نا جی ہوتے ہیں دیوار کا دروازے کا اس پہ ایک درستی ہوتی ہے جو اس کی درجے تھی اس میں سے آپ نے پنکے سے تھوڑا تھوڑا جمع کیا جو کھانا اس لگا تھا مشکل مشکل سے سے ایک ایک بنا آپ نے وہ ہاتھ میں لیا اشاق میں لو بلا رہا بسم اللہ پڑھو کھاؤ فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ نے وہ نوالا اور میں نے بسم اللہ پڑھ کے جو کھانا شروع کیا کھا رہا ہوں کھا رہا ہوں کھا رہا ہوں وہ نوالا ختم نہیں ہو رہا میرا پیٹ بھر گیا نوالا ختم نہیں ہو رہا اب اللہ پاک برکت کیسے دیں گے یہ ہمیں نہیں معلوم یہ فیصلے اللہ کے ہیں یہ فیصلے اللہ کے ہیں ہمیں تو وہ زندگی اپنانی ہے ہمیں وہ زندگی خوشگوار زندگی اخلاق والی زندگی اعمال والی زندگی اللہ کی اللہ والی زندگی اپنانی ہے پھر دیکھیے اللہ کی مددیں کیسے آتی ہیں مسلمان تو اللہ اکبر کیا اللہ ان کو آسان زندگی دی ہے آج ہم دین پر نہ چل کر اپنے پاؤں پہ خود کلہاری مار رہے ہیں اپنا نقصان خود کر رہے ہیں اپنا نقصان خود کر رہے ہیں اگر ہم دین پر چلنے والے بن جائیں اعمال کرنے والے بن جائیں اپنے ایمان یقین کے بنانے میں محنت کریں اپنی نماز کے بنانے میں محنت کریں اپنے پر ہی محنت کریں اپنی مستورات پر ہی محنت کریں دیکھیے میں درخواست کرتا ہوں آپ سے آپ سب نیت تو کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی مستورات کو بھی اپنے ساتھ دین کے اعمال میں دین کی محنت میں شریک کریں گے کیوں بھائی نیت ہے آپ سب کے اٹھائے کون کون تیار ہے سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ جنہوں نے وقت لگوایا ہے کم لگا ہے ان کا اور لگوائیں اور جنہوں نے بالکل ہی لگوایا بھائی وہ توبہ کرے اللہ پاک سے معافی مانگیں یہ میری ذمہ داری تھی میں نے اپنی اہلیہ پہ اہلیہ کا وقت نہیں لگوایا اپنی بیٹی کا وقت نہیں لگوایا اپنی والدہ کا اپنی بہن کا وقت نہیں لگوایا اللہ سے معافی مانگے اور اب ان کا وقت لگوائیں ان شاء اللہ دیکھیے آپ خود دیکھیں گے آپ ایک گھر کی فضا کیسے بدلیں گے اور گھر میں آمال دعوت شروع کریں جیسے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی مسجدوں میں آمال شروع کریں ہماری مسجدوں میں دعوت شروع ہو جائیں ہماری مسجدیں سے آباد ہو جائیں ہماری مسجدوں میں ایسا ماحول ہو کہ سخت سے سخت کافر بھی ہماری مسجد میں اعمال میں آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ اسلام لائے بغیر نہ جائے ایک کافر تھے حضرت بن بڑے سب دشمن تھے اسلام کے بڑے سب دشمن کئی صحابہ کو انہوں نے پکڑا اور بہت بے دردی سے ان کو شہید کیا حضور نے اعلان کر دیا تھا جس کو سمامہ جہاں مل جائے قتل کر دے اس کو اللہ کی شان صحابہ کی ایک جماعت حضور موقع میں مقرر ہوا کرتے تھے پہلے کے لیے تو جماعت گشت کر رہی تھی سماما راستے میں مل گئے انہیں پکڑ لیا اس جماعت نے پکڑ ان کو نہیں پتا کہ یہ سمامہ پکڑ لیا اور ان کو لے کر آ گئے مغیر منور رات کا وقت تھا لا کر مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھ دیا صبح حضور تشریف لائیں گے حضور جو فیصلہ کے پتہ نہیں کون ہے کافر دیا اب سماما مسجد نبوی کے ستون سے بندے ہوئے ہیں اور صحابہ کے سارے اعمال دیکھ رہے ہیں اپنے قبیلے کے سردار تھے صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پہچان لیا ارے سماما ارے تم نے کس کو بتا دیا یہ تو اپنے قبیلے کا سردار ہے آپ ان کے پاس آئے سمام کیا حال ہے کیا ارادہ ہے کیا ارادہ ہے عرض کیا اے محمد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کریں گے ان اگر آپ مجھے قتل کریں گے خون ہی کو قتل کریں گے مطلب یہ کہ میں نے صحابہ کا خون کیا ہے مسلمانوں کا خون کیا ہے میں اس کا مستحد ہوں کیا مجھ سے اس کا بدلہ لیں ٹھیک آپ کو کوئی الزام نہیں ہوگا تختل دمن دم والے کو قتل کریں گے میرے پاس خون ہے کتنے صحابہ کو میں نے قتل کیا اور شاکر اگر مجھ پہ احسان فرمائیں گے تو مجھے شکر گزار پائیں گے آپ دو بات قدر کریں گے آپ کو حق ہے مجھے قدر کرنے کا اگر مجھ پہ احسان فرمائیں گے یعنی مجھے چھوڑ دیں گے آپ تو مجھے شکر گزار پائیں گے آپ اور اگر آپ کو مال چاہیے آپ مجھے مجھ سے مال لے کے فری میں اور چھوڑنا چاہتے ہیں مانگیے جتنا مال کہیں گے آپ کو دیا جائے آگے بڑھ گیا اور اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا دیکھو گرفتار ہو گیا ہے مسجد نبی کی سکون سے بندہ ہوا ہے اس کا بہت خیال کرنا میری اونٹنیوں کا اونٹ دودھ اس کو لا کے پلاؤ اس کا اکرام سب دشمن اسلام صحابوں کو شہید کیا اب حضور کی اونٹنیوں کا دودھ لایا جا رہا ہے صبح بھی دودھ پلایا جا رہا ہے شام کو دودھ پلایا جا رہا ہے دوسرے دن آپ تشریف لائے پوچھا اے ماما کیا خیال ہے کیا ارادہ ہے وہی جواب لیکن ذرا سا طبیعت میں اب نرمی آ گئی تھی تقتل تقتل ذا زمن وإن تنعم تنعم على شاكر تیسرا وہی کہ جتنا مال چاہیے ہو مانگیے آپ کو دیا جائے گا مال ملے گا آپ کو آپ پھر خاموش تیسرے دن پھر تشریف لائے پھر یہ سوال وہی جواب لیکن اب آپ نے اندازہ فرما لیا کہ سماما کی طبیعت میں اب وہ بات نہیں رہی پہلے والی حضور تو حضور تھے اللہ کے نبی تھے میں ماما کھول دو اس کو آزاد کر دو چھوڑ دو دشمن اسلام صحابہ کو ماننے والے آپ کے اشارے میں جان دینے والے رسیاں کھول دی چھوڑ دیا فوراً نکلے مسجد نبی سے قریب ایک باغ میں گئے وہاں جا کے غسل کیا پاک کپڑے پہنے سیدھے واپس آئے مسجد نبی میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد یعنی مسجد نبی کا ایسا ماحول تھا کہ تین دن کے اندر اندر وہ سخت دشمن اسلام آگے میں کرتا ہوں کتنے سخت دشمن تھے وہ سخت دشمن اسلام جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا بے گناہ صحابہ کو شہید کیا تین دن اس ماحول میں رہے دل پلٹ کے آج کہنا مسلمان ہو گئے پھر کیا کہ اللہ آج سے پہلے مجھے آپ کا آپ کا چہرہ سب سے زیادہ اس سے بغض تھا سب سے زیادہ برا لگتا تھا اب کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا اور کلمہ پڑھنے سے پہلے مجھے آپ کا شہر مدینہ سب سے زیادہ برا لگتا تھا سب سے زیادہ بغض اس سے تھا لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اب میرے دل میں سب سے زیادہ محبت اس شہر سے ہو یہ حال تھا ان کا کہ سب سے زیادہ بغض والا چہرہ آپ کا لگتا تھا اور سب سے زیادہ بغض والا شہر آپ کا لگتا تھا اتنے سب دشمن تھے لیکن مسجد کا ماحول اس لیے ہمارے حضرات ماتے نا کہ اپنی مسجدوں میں اعمال کا ماحول بنائے چوبیس گھنٹے ہماری مسجد اعمال سے آباد ہو چوبیس گھنٹے ہماری مسجد اعمال سے آباد ہمارے گھروں میں اعمال دعوت ہو رہے ہوں ہماری مسجد میں اعمال دعوت ہو رہے ہوں مسجد میں کوئی غلط نیت سے بھی آ جائے وہ آ کے اعمال کے ماحول میں آ کر اللہ اس کے دل کو پلٹ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ان اعمال میں اتنی طاقت نہیں ہے ان اعمال میں اتنا نور نہیں ہے کہ غلط نیت والا ہمارے ہمارے محسن اللہ تو کی مسجد والے کرتے تھے کہ تمہاری مسجد میں ایسا ماحول کیوں نہیں ہے کہ جو یہاں چوری کرتے ہیں غلط نیت سے آتے ہیں ان ان کا کا یہاں آ کر دل کیوں نہیں بدل جاتا ہے ایسا اعمال کا ماحول ہو ایسے اعمال ہو رہے ہوں کہ اللہ پاک خوش ہو کر ہر آنے والے کے دل کو بدل دیا سماما بنا سال کی طرح اللہ کے دل کو بدل تو وہی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی اپنے اپنی مسجد کو چوبیس گھنٹے اعمال سے آباد کریں گے کون کون بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کی نیت کریے پھر آگے آسان بڑھتے رہیے اگر فی الحال چوبیس گھنٹے نہیں تو کم از کم پانچ اماد تو زندہ ہو جائے ہماری مسجدوں میں ہماری ہر مسجد میں پانچ آماد ہو ہماری مسجد کی بیرونی گش کے ذریعے سے آس پاس کی مساجد میں اور مہینے کے سیروزے کے ذریعے سے پانچ کوس کی مساجد میں آبادی کوئی مسجد بھی آماد سے خالی نہ ہو ہماری نیت تو یہ ہو عظم تو یہ ہو <coughs> کہ ہماری مسجد میں ہر وقت آماد ہو کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیے ہر محلے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہیں سرکاری ملازم تھے کہیں فوج میں تھے کہیں وہاں تھے کہیں وہاں تھے اب وہ ذرا بڑی ہو گئی فارغ ہو گئے پینشن مل رہی ہے گھر میں فارغ بیٹھے اگر ان کو ان پہ محنت اب تک انہوں نے وقت نہیں لگایا ان پہ محنت کر کے آہستہ آہستہ آہستہ ان کو تبلیغ میں جوڑے اب وہ جب تبلیغ میں لگ جائیں گے اب وہ مسجد میں آ کے جس وقت میں ہمارے دوسرا بھی آنا ان کو مشکل ہوتا ہے کاروبار کا وقت ہوتا ہے دکانوں کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں رات مسجد میں بیٹھ کر آمال کر سکتے ہیں مسجد آپ کی آباد ہے حضور کی مسجد میں مسجد نبی میں حضور کے عہد مبارک میں چھ ادانیں ہوتی تھی پانچ ادانیں پانچ فرض نمازوں کے لیے اور چھٹی ادان آدھی رات کو اس کو تحجد کی ادان کہتے ہیں آدھی رات کو ہوتی تھی اور اس کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں سوئے ہوتے تھے ان کے لیے نام ہوتی تھی کہ اب تم نے آرام کر لیا اب مسجد میں آؤ جہاں اللہ کا بھی تم پر حق اور جو مسجد میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے ان کے لیے اذان ہوتی تھی گھڑی گھنٹے اتنے عام نہیں ہوئے تھے ان کے لیے اذان ہوتی تھی کہ اب جاؤ تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے اب گھر جا کے آرام کرو چھ ہوتی تھی رات بھر یا مسجد میں مسجد نبی میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں کچھ کچھ صحابہ نفلے پڑھ رہے ہیں کچھ دعوت دے رہے کچھ جو ہے وہ اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں کچھ جو ہے دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں ساری رات مسجد آباد تھی کاش کے ہماری مسجدیں بھی اسی طرح دن میں بھی اور رات میں بھی آماد سے آباد ہوتا ہے جو مسجدوں کا بات کرنے والے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور آخری شب میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے دھونے والے استغفار کرنے والے اللہ تعالیٰ اس مسجد والوں سے عذاب کو اٹھا لیتے کسی وجہ سے اگر اس بستی والوں پہ اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں اللہ کے لیے آپس میں دوسرے سے محبت کرنے والے اللہ کے لیے آپس میں دوسرے سے محبت کرنے والے اور آخری شب میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے استغفار کرنے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے مسجدوں کی آبادی اللہ تعالیٰ اس مسجد کے آس پاس اپنے عذاب کا فیصلہ بدل لیتے لیتے اٹھا ہیں اپنا عذاب اٹھا لیتے ہیں گھروں میں اعمال ہوں گے ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی آج دنیا میں اولاد کی تربیت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے حالانکہ اسلام میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے بہت آسان ہے اپنا ماحول دین کا دین والا بناؤ اپنے گھر کا ماحول اپنے دکان کا ماحول اپنی مسجد کا ماحول اعمال والا بناؤ بچوں کی تربیت ہی طبیعت ہے بچے خود بخود ان اعمال میں ڈھلتے چلے جائیں گے ہم نے خود اپنا ماحول بگاڑ کر اپنے بچوں کی طبیعت خراب کی اپنے بچوں کو بگاڑا ان کے ان کا مستقبل تباہ کیا اب روتے پھرتے ہیں ہمارا بچہ نہیں مانتا ہمارا بچہ یوں ہمارا بچہ یوں تم نے خود ہی تو اس کو تباہ کیا خود کرتا رہا علاج اپنے کیے بغیر علاج نہیں ہوتا تم نے اپنے بچوں کو خود بگاڑا آپ کیا کرو گے روتے پھرتے ہو شروع سے ہمارے گھروں کا ماحول اعمال والا اعمال دعوت والا گھروں میں تعلیم ہو رہی ہو گھروں میں سنتوں کا اہتمام ہو مستورات آپ اپنے سیکھنا سکھانا چھ نمبر یاد کر رہی ہوں چھ نمبر کے فضائل کی حدیثیں یاد کر رہی ہوں جی اور چھ نمبر سے متعلق واقعات یاد کر رہی ہوں ایک دوسرے کو دعوت دے رہی ہوں گھر میں کوئی مستورہ آئے ان کو دعوت دیں خود کہیں پر جائیں شادی میں کسی اور تقریب میں دعوت کی نیت سے جائیں وہاں جا کے جیسے موقع ہو دعوت دیں اور اعمال کا اہتمام ہو فرض نمازوں کا مردوں کے کیا ہے کہ مسجد میں آ کے جماعت اللہ باغ توفیق دے تو پہلی سب میں تقریبا کے اہتمام سے نماز پڑھیں مستورات اذان ہوتی اول وقت میں نماز پڑھ رہے مستورات کے لیے افضل ہے نمازوں کا اہتمام آج کیا ہوتا ہے ابھی پڑھ رہی ہوں ابھی پڑھ رہی ہوں ابھی پڑھتی ہوں پڑھتی ہوں حتیٰ کہ جب وقت تھوڑا سا رہ جاتا ہے اب جلدی جلدی وضو کیا اب رکو سے دیکھیے نماز پوچھی ایک سر سے بوجھ اتارتی ہے جو اللہ سے محبت کا راستہ تھا اللہ سے تعلق جوڑنے کا راستہ تھا اس نماز کا ہم نے حاضر کیا ہوا ہے گھروں میں اعمال دعوت چل رہے ہوں مسجد میں اعمال دعوت زندہ ہوں پھر اللہ پاک اس معاشرے کو اس ماحول کو کیسا بنا دیں گے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے آج صحابہ کا ماحول جیسا تھا اللہ ایسا ماحول بنا دیں گے ایسا معاشرہ بنا دیں گے میرے دوست بزرگوں یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم سب میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنی زندگی بنائیں اور دوسروں کی زندگی بنانے کی محنت کریں ایک ایک مسلمان کے لیے ہم فکر مند ہوں ایک ایک مسلمان کا ہم غم کھائیں پوری امت کا غم کھائیں بلکہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے کہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان انسان ہیں آخری بھی میں آئے گا قیامت سے پہلے اس کی بھی ہدایت کی نیت کرے نیت کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے بھائی ہم محنت کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں اعمال کر رہے ہیں اور نیت کریں پوری انسانیت کی پوری امت کی قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی اللہ رب العزت قبول مانے والے ہیں جب قبول مانیں گے تو جیسی ہماری نیت ہوگی اللہ پاک ویسے کا اللہ تعالیٰ کو ایک آدمی کی ہدایت دینے میں اور ساری انسانیت کی ہدایت دینے میں کوئی مشکل نہیں ان کے ارادے کی دیر ہر کام ان کے ارادے سے ہوتا ہے جب وہ ہدایت کا ہدایت پھیلنے کا تعارف مانیں گے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا رات کو سوئیں گے کفر اور شرک اور ضلالت کے جذبات پر اور صبح کو اٹھیں گے تو ایمان اور یقین اور اعمال کے جذبات سے اٹھیں گے اللہ ایسا ماحول یہ دیر ہماری طرف سے ہے اللہ کی طرف سے دیر اللہ کی طرف سے دیر ہم محنت کرنے والے قربانیوں کے ساتھ کرنے والے قربانیوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی تعالیٰ ساری زندگی موت تک اس مبارک محنت کو مقصد بنا کے کرنا ہے کیوں آپ سب کا عزم ہے انشاءاللہ ایک تو ہے کہ ہمیں وقت گیا تو ہم سیرت الگ چلے گئے اس مہینے پہلے ہفتے چلے گئے دوسرے مہینے نہیں جا سکے یہ نہیں ہم وقت طے کریں مہینے کا سیروزہ کون سے ہفتے میں لگانا ہے اپنے محلے کے جو وقت لگائے ساتھی ہیں ان کی ترتیب بنائیں دو تین ساتھی پہلے ہفتے میں دو تین ساتھی دوسرے ہفتے میں پورا مہینہ اپنے محلے ساتھیوں کو تیار کریں اپنی جماعت تیار کریں دو ساتھی تین ساتھی پرانے ہوں باقی نئے ہوں جماعت دے کر جائیں آپ کی مسجد میں کیسا ماحول بنے گا ان شاء اللہ آپ کے محلے کے گھروں میں کیسے کیسے زندہ زندہ ہوں گے دین ہوگا تو اس کو اپنا یعنی چلتے پھرتے کام کر لیا ایسے نہیں بلکہ اس کو اپنا اصل کام بنا کر حرز جان بنا کر اپنا اوڑھنا نہ بچھونا اپنا جینا مرنا میرا اس کام کے ساتھ ہے اتنا سلاتی للہ رب العالمین میری نمازیں میری بدنی عبادتیں میری مالی عبادتیں اور میری زندگی اور میرا مرنا سب اللہ کے جو رب العالمین یہ ہم ٹھان لیں کہ میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا اور ایک ایک مسلمان کی ذکر کرنی اس کے پاس جانا محنت کرنی اس پہ جان مارنی بار بار جائیں اکرام کریں جوڑ بٹھائیں لیکن پہلے جوڑ بٹھائیں جوڑ بٹھا کر پھر اس بات اپنے مسجد والا بنائیں اس کام کی کو لے کے چلیں ان شاء اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی اللہ تعالیٰ فضاؤں کو بدل دیں گے انشاءاللہ بہت جلدی تو آپ سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ بہت تک اس کام کو کرنے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی آخر دم تک اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ اللہ اور دوسرا یہ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اس مبارک محنت کو لے کر اس مبارک دین کو اور دین کی محنت کو لے کر پوری دنیا میں جانا ہے دنیا کونے کونے پہنچنا ہے کون کون بھائی اس کے لیے تیار ہے ان شاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اب تو مستعین ہے تشکیل کا جب پوری زندگی کا فیصلہ کر لیا آپ نے اور پوری دنیا میں جانے کا فیصلہ کر لیا اب کیا بات ہے اب تین چلے چلے تو مسئین اب فرمایا کون کون سے بھائی ہیں جو تین تین چلے کے لیے تیار ہیں اب تک تین چلے نہیں لگ سکے اپنی مسجدوں کی پوری پوری جماعت نام لکھوائے کون کون تیار ہے ہمارے حالات کو اللہ بدلیں گے ہماری زندگیوں کو اللہ بدلیں گے ہم عزم کریں اور محنت کریں بھائی کون کون سے بھائی تیار ہیں بھائی رمضان شیر شاہ رفیع مسجد سے فرمان علی صاحب شیری جلال مولانی بسم اللہ مسجد ایک جماعت ہے چلے تین چلے کی جماعت ہے